پر درس کھائیں کہ بہت مشکل ہے دیکھو میں کتنا احسان کر رہی ہوں کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام کروا دے اور آج کا دن بھی ہمارے لیے ایک حجت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی زندگی میں سے ایسے دنوں کو بھی تیرے لیے رکھا جس وقت ہمارے لیے مشکل تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں نحمد صلی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں بجز اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا قبل اس کے کہ تورات اترے کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں کہو اللہ نے سچ کہا اب ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور وہ شرک کرنے والا نہ تھا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ معمون ہو گیا یہ آپ لے لیجیے قرآن جس میں داخل ہو جائے وہ معمون ہے اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی منکر ہو تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم جو کچھ تم کرتے ہو کہو اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو تم اس میں ایپ ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ یقیناً تم کو تو وہ تم کو ایمان کے بعد پھر منکر بنا دیں گے اور تم کس طرح انکار کرو گے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی راہ پر یہ تھا رکو نمبر ایک چوتھے پارے کا اس کا عنوان ہے اللہ کو اپنی محبت کا احساس دلا دو کا یقین دلا دو دوبارہ بولتی ہوں اللہ کو اپنی محبت کا یقین دلا دو بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ پارے کا آغاز ہے اور انسان کو ایک ایسا کرائیٹیرین دے دیا گیا کہ جس پہ وہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے ہدایت سے دور بھی عمل سے دور بھی دین کے فہم سے دور شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن جس طرح دنیا میں ہر دعوے کی دلیل چاہیے اللہ سے محبت کی دلیل بھی اس رکوع میں ہمیں بتا دی گئی اور وہ کیا ہے کہ تم اپنی محبت کے ہدیے اپنے رب کو پیش کر دو وہ شخص جس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ رہے اللہ کے راستے میں عزت کی قیمت دینی پڑے تو دینے کے لیے تیار اللہ کے راستے میں بڑھنے کے لیے جب مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا پڑے تو اس کے لیے تیار اس وقت وہ اللہ کی خاطر وہ سب کچھ گوارہ کر لے ایسے نازک مواقع پہ جو شخص اپنی محبوب چیزوں کو دے کر اللہ کو لے لے وہی نیک اور حقیقی طور پہ اللہ کی محبت میں سچا بندہ ہے لندنالبر البر تعطن تنفقو مما تو نیکی کے اعلیٰ درجے کو تم پا ہی نہیں سکتے ہر وقت ہم سب نیکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں رمضان کے لمبے روزے ہوں یا گرمیوں کی دوپہروں میں اللہ کے لیے نکلنا ہو لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان اعمال کے کرنے کے بعد بھی وہ محبت کے کس درجے پہ پہنچا اخلاص اگر نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں صرف ایک مشق تو ہو سکتی ہیں نماز دن میں پانچ وقت کی بھی ایک ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے جب تک اس میں اللہ کی محبت نہ ہو بعض لوگ عام زندگی کے معاملات میں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو بالکل ایک تیر کی طرح سیدھی رخ کو سیدھا رخ کرنے کو ہی قبلے کی طرف رخ کرنا کہتے ہیں لیکن صبح و شام کیے جانے والے کاموں کو خدا رخ کرنے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نیکی کا درجہ جس کو ملتا ہے قربانی سے ملتا ہے صرف ظاہر دارانہ دین سے نہیں ہم سب اپنا جائزہ لیں کیا چیز من پسند ہے اور کیا پھر وہ چیز اللہ کو دینے کو تیار ہوں اللہ کے نبی کے ساتھی جب ان کے اوپر یہ آیتیں اترتی تھیں جب وہ ان آیتوں کو سنتے تھے تو ان کے تو دل بے چین ہو جاتے تھے وہ تو ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کون سا وہ وقت ہو کہ جب ہم اس چیز کو پالیں لیکن اگر ہم بھی اسی چیز کے دعوے دار ہیں تو آپ سب کو اپنے سمیت اس چیز کی دعوت دوں گی کہ اپنی من پسند چیزوں کی ایک لسٹ بنائیے تیس سیکنڈ دوں گی آپ سوچئے پورے یقین کے ساتھ مجھے کیا پسند ہے اور ریسیپشن پہ جو لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں جی عائشہ حفصہ آپ لوگ اندر آئیے بیٹا قرآن لے کے آئیے اچھی لسٹ بنائیے آپ کیا کیا پسند ہے ہمیں مجھے تو لگتا ہے انسان کو اپنا نام بڑا پیارا لگتا ہے اس کو اپنا اسٹیٹس بڑا پیارا لگتا ہے انسان کو کھانا اچھا لگتا ہے انسان کو اپنا نفس اچھا لگتا ہے انسان کو سونا اچھا لگتا ہے انسان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جیسا چاہے جیے لیکن یاد رکھیے رب کی قربت نہیں ملے گی رب کا ساتھ نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنی من پسند چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دیں اور یہی مشکل ہے نماز پڑھنی کوئی مشکل نہیں پتہ تب چلتا ہے جب نیند چھوڑ کے نماز پڑھنی پڑے روزہ رکھنا کچھ مشکل نہیں پتہ تب چلتا ہے جب ماں سامنے من پسند چیز آ جائے پھر اس پہ صبر کرنے کا نام روزہ ہے اللہ کے راستے کا سفر کچھ مشکل نہیں لگتا لیکن پتہ کب چلتا ہے جب اس راستے میں مشکلات ہوں پریشانیاں آئیں ہم سب واقعی اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا جائزہ لینا ہے نیت کر لیجئے کسی ایک چیز کی توفیق مل جائے گی قرآن پاک کو سننے کا ایک خوبصورت ادب یہ ہے کہ جو بات سنیں اس پہ عمل کی کوشش کریں ساری نہیں کوئی ایک کوئی ایک نہیں اس کا بھی کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دینے کی ابھی نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ توفیق ملے گی اور سے اور آگے بڑھ جائیں گے ایسی ہی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز چھوڑی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت پسند تھا نظر مان لی کسی کام پہ کہ اگر اللہ یہ کام کر دیتا ہے تو میں یہ کام گوشت کھانا چھوڑ دوں گا انہوں نے تو چھوڑا اللہ کے لیے نظر مانتے ہوئے لیکن بات والے لوگوں نے اسی کو ایک قانون سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اس گوشت کو حرام کر دیا نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج پڑ گیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تو یہود نے اس پہ اعتراض کیا اگلے آیتوں میں دو تین اعتراضات ہیں یہود کی طرف سے جو کیے گئے ان میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو دین بنی اسرائیل یعنی پچھلے ادیان کا کی ہے کنٹینویشن سمجھتے ہیں تو پھر یہ اس گوشت کو کیوں کھاتے ہیں جو ہم پہ حرام تھا اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں کلو تعامی کا نحل علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پہ حرام کیا اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے پہلی چیز تو ہم نے دیکھی کہ اللہ کے راستے میں من چیز من پسند چیزوں کو قبول اللہ کے راستے میں من پسند چیزوں کو قربان کرنا ہے ہر وہ چیز جو اپنے اوپر چوٹ پڑے اپنے دل پہ چوٹ پڑے اس کو خوشی کے ساتھ اللہ کو دینا ہے دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ بے سوچے سمجھے بڑوں کی تقلید میں کسی چیز کو اپنے اوپر حلال یا حرام نہیں قرار دینا تیسری چیز اس رکوع سے جو ہمیں عمل کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے قبلے کو ڈھونڈنے میں کانشس ہے اسی طرح زندگی بھر کی خوشیوں اور غمیوں کے قبلے بھی خدا رخ کرنے ہیں اسی طرح اگلی بات ہم نے اس رکوع کے ناطے سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو حج کرنا ہے ولی اللہ علّا سے ہج الب تمنستتا الیہ سبیلا اللہ کے ذمے ہے کہ لوگ اس کے گھر کا حج کریں کل کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ ہم لوگ اگر اس چیز کی کوشش کر لیں اور وہ کیا کہ اپنی توبہ کو جاندار توبہ کرتے ہوئے شعوری توبہ میں بدلیں گے تو کل ہم نے بات کی تھی عقیدے پہ اگر آپ لکھ سکے آپ لکھ چکے ہوں گے کہ کہاں کہاں میرے عقیدے میں کمی ہے یا ماضی میں رہی یا جا مستقبل میں ہوگی یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے لیکن آج میں چاہوں گی کہ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھ لیں کہ حج کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے اب دیکھیے کہ جب تک انسان کو اپنے گناہوں کا شعور نہیں ہوتا وہ اس پہ اس کو چھوڑتا نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اسٹل نہیں کر سکے خیال نہیں آیا کتنے ہی لوگ ہیں آپ اپنے آپ سے سوالوں میں لکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں نے اب تک حج کر لیا ہے نمبر ون اس کا جواب آپ خود لکھیں گے دوسری بات کہ میں نے حج کب کیا تیسری بات لکھیے کہ جب سے مجھ پہ حج فرض ہو چکا تھا میں نے اس سے کتنا ڈیلے کیا مثال ہے کہ ایک شخص زندگی کے تیسویں پینتیسویں سال میں ہے اور ساری کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں اس کے پاس اس کے باوجود چند عذر رکھتے ہوئے ڈیلے کیا تو یہ بھی انسان کا گناہ ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ حج کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا انتظار تو نہیں کرتی رہی کہ جس کی وجہ سے یعنی کچھ دنیا کے کام پورے ہو جائیں پھر حج کروں گی ہمارے عموماً ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ بچوں کی شادی ہونے والی ہے اس لیے بھی ہمیں حج نہیں ہم کر سکتے پھر کبھی کبھی یہ خیال پیش کر دیا جاتا ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں جی آپ اس کو جائیں پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں تو آپ اپنی لکھیے پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹس لکھیے کہ اگر میں نے حج کر لیا تو کیا حج پورے ارکان کو لیے ہوئے تھا پہلی چیز پھر دوسری بات سورہ بکرہ کی آیتوں میں ہم پڑھ چکے کہ حج کے دوران کوئی رفس نہیں کوئی جدال نہیں کوئی جھگڑا نہیں تو پھر اگلا سوال اپنے آپ سے لکھیے کہ جب میں نے حج کیا تھا تو کیا کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا اس دوران پھر اگلا پوائنٹ لکھیے کہ حج کے درمیان دوران کوئی شہوانی فیل تو مجھ سے سرزت نہیں ہو گیا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی گناہوں کی توبہ کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ایک ایک فعل کو کھول کے کاپی میں اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھیں گے کیا میں نے حج پہ نجائز خرچ تو نہیں کیا اسراف تو نہیں کیا حج کے دوران بھی میری توجہ میرا رخ بازاروں کی طرف تو نہیں رہا کیا حج کے دوران میں نے حج کو صرف ایک بوجھ یا فرض سمجھتے ہوئے تو نہیں کیا اس طرح کے فرضی سوالات بنائیے اور اس کے نیچے اپنا عمل لکھیے آپ اپنا عمل لکھتے چاہیے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے توبہ اے اللہ میں نے حج کے معاملے میں آج تک جتنی کوتاہیاں کی کیا نہیں تو کیوں نہیں کیا کیا تو دیر سے کیوں کیا وہاں گئی تو وہاں میں نے کتنی خرابیاں کی ان سب کو سوچتے رہیے سوچتے رہیے اور پھر اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں یہ آپ کی اس پارے کی ایکٹیویٹی ہوگی بات امید ہے کہ واضح ہوگی توبہ صرف نام نہیں توبہ توبہ توبہ کسی کام کے نہ کر سکنے کا نام توبہ نہیں کسی کام کو ماضی میں کرتے تھے آج چھوڑ دیا اس کا نام توبہ نہیں توبہ ہے ندامت کا توبہ نام ہے شرمندگی کا تو لہٰذا آج کے پارے کے ناطے سے ہم اپنے حج کے عمل کے اندر اس معاملے میں جس لیول پہ کھڑے ہیں وہاں توبہ کرنی ہے اگر ابھی تک نہیں کر سکے پہلی فرصت میں کرنا ہے آنے والے ہیں دن حج کے ابھی نیت کر لیجئے یہاں بیٹھے بیٹھے اور میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ایک ایسا حج کریں کہ جو شعور کو بیدار کر دے میں سوچ رہی تھی کل اس بات پہ کہ اس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب پورا مہینہ ہم کرتے رہیں گے یہ غور تو اللہ سے قرب محسوس ہوگا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہوگا اسی طرح کچھ سنتوں کو بیچ بیچ میں ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نب وسلم سے تعلق بھی مضبوط ہوگا تو کیوں نہ ہم اس سال حج کی نیت کریں اور اس محبت میں چور جذبات کے ساتھ مجبور ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ حج باقی تمام حجوں سے بہتر ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد بھی کرے لیکن اس سال نہیں تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک دفعہ حج ایسا کر لیجئے کہ کل اللہ کو بتا سکیں کہ اللہ ومن کا فرفََ انَ اللہ غنی عن العالمین مجھے اس سے نکال دے کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حج نہ کرنے والے کو یا حج کا ارادہ یا اس کی نیت یا اس کی تڑپ نہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کفر استعمال کیا اسی لیے میں نے یہاں اس بات پہ زیادہ زور دیا کیونکہ ایک صحیح حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جو جس کے دل میں حج کا خیال نہ آئے ارادہ نہ ہو کچھ ندامت نہیں تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی یعنی جیسے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے خانہ کعبہ کے در و دیوار بند ہیں اس طرح پھر اس شخص پہ بھی بند ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے پھر اس کے بعد اگلی چیز اس رکوع کے ناطے سے جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے نہیں روکنا چاہیے یہود کی عادت پیش کی گئی کہ جو اللہ کے راستے میں آتا تھا اس کو ٹیڑھ میڑ میں ڈال دیتے الٹ سلٹ باتیں کرتے پروپیگنڈا کرتے جس کے نتیجے میں لوگ سبیل اللہ سے ہٹ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں دین کے راستوں دین کی طرف بلانے والا بنائے نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کو ایسے جملے بول کے ایسی باتیں کر کے ان کے آتے ہوئے قدموں کو روک دیں بعض دفعہ انسان شعوری طور پہ دین سے روکتا ہے اور بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ دین سے روکتا ہے تو اللہ تعالی ہمارا حصہ ان لوگوں میں ڈال دے کہ جو شعور کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں پھر آخری آیتیں جو اس رکوع کی تھیں اس کے اندر مسلمانوں کو ایک بات کی خبر دی گئی اور وہ کیا کہ لوگوں یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور یہاں ہر وقت تم اس خطرے میں ہو کہ شیطان تمہارے ایمان کو چک لے اور انسان ایک ایسے حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ لوگ جو خود بھی دین کی طرف نہیں آ سکے وہ تمہیں بھی نہ کھینچ لے یہود اور نصارہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو وہ غز ہے اس کے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شعور کے ساتھ جینا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر پہ ڈال دیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے اللہ سے اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو غیر مسلموں کے ان فتنوں سے محفوظ رکھنا جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھنا جو ان کے دلوں میں ہمارے خلاف ہیں اور ہم ایسے حال میں دنیا سے جائیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہو پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ اگر غور کر کے دیکھیں علیم پہلی آیت میں لفظ علیم اللہ کی صفت دوسری آیت میں آپ اگر آپ دیکھیں قل صدق اللہ اللہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے پھر اگلی چیز ادھر جو پتہ چلی اس رکوع کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کی وہ کیا ہے کہ حج کرنا اللہ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی کا ایک حق ہے یعنی اگر مسلمان حج نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتا پھر اگلی صفت جو اس رکوع سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملی غنی وفین اللہ غنی عن العالمین غور کیجئے گا اس پہ اللہ بے نیاز ہے ہی ڈونٹ کیئر ہی don't care about you what you are doing اس کو پرواہ بھی نہیں تم کرتے ہو تو کرو تم نہیں کرتے تو نہ کرو پھر آپ دیکھیں اس رکوع میں ہم نے دیکھا وہ اللہ شہید و علا اللہ ہر اس چیز پہ ہے جو تم عمل کرتے ہو ایک ایک صفت پہ سوچئے میں یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر رکوع کی کروں اس لیے کبھی کسی ایک تو رکوع کی کرتی ہوں تاکہ بعد میں جب ان شاء اللہ تعالیٰ پارا پڑھیں گے شام میں اپنے پاس تو اس وقت پھر آپ ان کو ہائی لائٹ کریں اور ایٹ لیسٹ پندرہ سے بیس سیکنڈ آپ ہر صفت پہ غور کریں اچھا اللہ غنی ہے تمام جہانوں سے بے پرواہ اس کو کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر کتنی بڑی ذات ہے پھر آگے چلیں وہ اللہ شہید اللہ عملون اچھا اللہ کو پتہ میں جو کرتی ہوں استغفر اللہ اللہ مجھ سے اچھے کام کرا لے پھر آپ آگے جائیں گے وم اللہ بے غا فل اماں اچھا جو کام میں کرتی ہوں اللہ اسے غافل نہیں اللہ کو اللہ کو میرے اس کام کا بھی ہے پھر سوچیں خود سے باتیں کریں انشاءاللہ آپ کی اس ایکٹیویٹی سے آپ کو خود سے باتیں کرنا آئے گا اور جو لوگ یہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے وہ کبھی بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ہر بات استاد نہیں کرتا خود کچھ باتیں اپنے آپ کو کروانی پڑتی ہیں جب تک ہم خود رب سے باتیں نہیں کریں گے کوئی ہمیں رب سے خیر لے کے نہیں دے سکتا پھر آپ دیکھیے اسی رکو میں ہم نے دیکھا کہ وہیں یا تو سم بلّہ ہی فقط خود ہی مستقیم جو اللہ کو مضبوط پکڑے گا وہ سیدھے راستے پہ آ گیا اچھا تو اگر میں اللہ کو مضبوط پکڑ لوں گی تو میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں گی اس طرح چھوٹی چھوٹی پیاری محبت بری باتیں کیا کریں تاکہ آپ کا مالک آپ کو اس کا جواب دے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آگے چلتے ہیں رکو نمبر دو پہ اتقوا حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور ضرور ہے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور باخم اختلاف کر لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کے سبب سے اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یہ تھرکو نمبر دو چوتھے پارے کا اس کا عنوان ہے اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا بعض دفعہ ناسمجھی سے کچھ لوگ کسی مصیبت یا کسی ڈیزاسٹر کے آنے کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا تو ایک بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی ہے ہم سب کو اور وہ کیا ہے کہ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا اس رکوع میں ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی گئی جس کے لیے ہم سب کی توجہ چاہیے اور وہ کیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ہم دنیا میں موجود ہیں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے محسوس کیجیے جس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اس بات کی کہ انسان کو اس جنت سے دور کرنا ہے جس میں پہلے سے موجود تھے اس وقت اتنا خطرہ ہے اس بات کا کہ فرشتے انسان کی روح اس حال میں قبض کریں کہ وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہو اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہوش کے ساتھ رہا جائے اپنے اوپر نگران بن کے رہا جائے جب انسان ایمان سے دور ہوتا ہے نا تو اصل دین میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا جاتا ہے اسی کا علاج پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا کہ وا تسیم بھی حب لہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو اور یہ رسی کیا ہے قرآن حبل اللہ المتین یہ قرآن ہے اس قرآن سے جڑتے ہیں تو پھر جینا اور مرنا اللہ کی مرضی کا ہو جاتا ہے دین اصل صورت میں سامنے آتا ہے اہم چیزیں سامنے رہتی ہیں اور جزوی باتیں فروئی باتیں پیچھے رہتی ہیں لیکن جب یہ قرآن کی رسی زندگی سے نکلتی ہے تو تقوی کمزور ہوتا ہے تقوی کا کمزور ہونا یا تقوی کا کم ہونا یہ بھی ہے کہ انسان دین کی اصل روحانیت اسپرچویلٹی کو چھوڑ دے اللہ کی محبت اللہ کیا چاہتا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں حج کا کیا مقصد ہے زکوٰۃ سے دل پہ کیا اثرات پیدا ہوں گے ان سب کو چھوڑ دے اور ان باتوں پہ الجھنے لگے کہ سجدہ کیسے ہوگا رکوع کیسے ہوگا رکھتے کتنی ہیں اوپر کرو کہ نیچے کرو اسی لیے اگلی آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولا تفر رکھو کے لفظ ہیں یہ ساری آیتیں ایک ہی کڑی ہیں ایک ہی سوچ ہم کو دیتی ہیں اور وہ سوچ کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو ہدایت اللہ نے دی ہر عبادت کے پیچھے اس کی ایک روحانی سوچ پیدا کرنا مقصود ہے اگر مسلمان انچوں کے ساتھ ناپ کے نماز پڑھنے لگے اور سیکنڈس کے بھی کچھ مائکرو سیکنڈ حصے کے اوپر کے وقت پہ روزے کو افطار کرے اور اسے آگے اور پیچھے کرنے کو بے دینی قرار دینے لگے اور اگر کوئی بندہ نواز کو ایک اسٹریٹ لائن پہ کھڑا کر کے سب کو کہے کہ اس لائن پہ کھڑے ہو جو ورنہ تو مسلمان نہیں تو یاد رکھیے کہ یہ دین کی روح دین کی اصل یہ نہیں ہے جب بھی کسی قوم کے اندر زوال آتا ہے نا تو وہ اصل کو چھوڑ کے نقل پہ لگ جاتے ہیں جیسے کہ اس وقت آج ہم مسلمانوں میں ہو چکا ہماری مسجدیں صرف اس نام پہ ٹوٹنے لگتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ اونچی آمین کرتے ہیں تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نیچی آمین کریں گے تو ان کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز سکھاتی کیا ہے نماز آج ہی سکھاتی ہے نماز رب کے ساتھ بندوں کے آگے جھکنا بھی سکھاتی ہے ہم ہزاروں لاکھوں کی ڈونیشنس دے دیتے ہیں لیکن دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نہیں پیدا ہوتے تو لہٰذا تقویٰ کیا ہے اصل دین سے جڑو اور اس وقت امت مسلمہ کو ایسے ہی مسیحاؤں کی ضرورت ہے جو مسلک کی چھاپ کو اپنے سے دور کر کے تفرقہ بازی سے دور کر کے اپنے ناموں اور اپنی جماعتوں کے ٹائٹل کو مٹا کے ایک چھت کے نیچے آ جائیں اور وہ اسلام کی چھت ہے پن تم مسلمون ہر ایک کو اپنے ناموں کی قربانی دینی پڑے گی تاکہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں ورنہ یاد رکھیے کہ اسلام وہ اسلام ہے جس میں انسان اللہ کا وفادار رہتا ہے لیکن جس میں انسان کی ہمدردیاں اپنے لوگوں سے اپنے گروہوں سے ہوں پھر کئی وفاداریاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ غیر اسلام بن جاتا ہے آج وہ لوگ جو ساری زندگی کسی ایک نام کی طرح بلاتے جاتے ہیں بستر مر پہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعوتوں کا رخ تو اسلام نہیں تھا بلکہ غیر اسلام تھا ہم تو ہمیشہ ہی لوگوں کو ایسی چیزوں کی دعوت دیتے رہے ہمارے مسلک سے جڑ جاؤ ہماری جماعت سے جڑ جاؤ ہمارے بن جاؤ ہماری طرف آ جاؤ تو لہٰذا حق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے صحیح پیغام کو مانتے ہوئے ہم نے تفرقہ بازی سے بچنا ہے اگلا سبق جو اس رکوع میں ہمارے لیے عمل کا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایک نیکی ایک دفعہ کر کے مطمئن نہیں ہو جانا بلکہ مرتے دم تک اس چیز کے لیے کانشیس رہنا ہے کہ اگر میرا ایک قدم جنت میں چلا گیا اور دوسرا جنت سے بھی باہر ہے پھر بھی مجھے اس چیز کا یقین نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اس احساس سے جیت میں جیتے تھے تو ہمیں بھی اسی احساس کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اسی احساس کے ساتھ زندہ رکھیں پھر اگلی چیز اس رکو سے جو ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی تذکیر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دیں جو بلیسنگز ہم پہ کی ہیں اس کے شعور کو اپنی زندگی میں بیدار رکھنا ہے نہ شکری کی زندگی سے بچنا ہے عقلی جو بہت بھاری ذمہ داری اس رکوع میں ہم سب کے کندھوں پہ ڈال دی گئی وہ کیا ہے کہ ول تو کمن کم متن یدون الخیر اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے تین کاموں کے کرنے کا حکم ہے اس آیت میں پہلی بات ہے کہ خیر کی طرف بلاؤ سوال پیدا ہوتا ہے خیر کیا ہے تو خیر سے مراد ہے قرآن اور سنت تو پہلی چیز اس سے جو پتہ چلی جب بھی دین کے نام پہ تبلیغ کے نام پہ لوگوں کو اللہ کی جب بلانے کے نام پہ جوڑیں تو صرف اور صرف قرآن اور سنت کی طرف جوڑیں جب ہم اس سے نیچے رک جاتے ہیں یا اس کے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو وہ خیر نہیں رہتی وہ کچھ اور ہی کام ہونے لگتا ہے پھر دوسری چیز اس سے پتہ چلی کہ لوگوں کو معروف باتوں کا حکم دینا ہے معروف کیا ہوتا ہے جس کو عقل بھی معروف کہے جاننا پہچاننا ریکگنائزڈ قسم کی نیکیاں عقل بھی اس کو نیک کی کہے بعض چیزیں دین سے نہیں عقل سے بھی پرکھی جا سکتی ہیں مثلا نیکڈ رہنا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حیا کے خلاف ہے لیکن انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ برہنہ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے بچے کو بھی جب بدلا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے آج وہ لوگ جو نیکڈ رہتے ہیں یا ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس میں باڈی ایکسپوز ہوتی ہے تو اصل میں وہ معروف کا انکار کر رہے ہیں اور تیسری چیز ین انل منکر ہر اس چیز سے روکنا ہے جو منکر ہو انکار کرے جس کا تک عقل انکار کرے ہر وہ چیز جس کے لیے دین کی شرط نہیں بلکہ عقل بھی اس کو منکر کہے مثلا شراب پینا کسی بے دین سے بے دین شخص کو پوچھ لیجئے کہ شراب پینا اچھی بات ہے تو وہ کہے گا یہ اچھی بات نہیں یہی کام عام لوگوں نے بھی کرنا ہے اور اسی کام کو خاص لوگوں نے بھی کرنا ہے یاد رکھیے یہی ہے امت مسلمہ کے پنپنے کی باتیں جب مستب تک مسلمان لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے خیر کی دعوت دیتے رہے معروف کا حکم دیتے رہے امت مسلمہ گلوب کے اوپر ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی وہ مٹھی بھر لوگ جو مدینہ سے نکلے اللہ کے نبسِ و سلم کی وفات کے بعد وہ چند ہی سالوں میں پوری دنیا پہ چھا گئے اور آج بھی اگر گلوب کو دیکھیں تو کہاں کہاں اسلام ہے کونوں میں خطوں میں اسلام جا چکا کیونکہ لوگوں نے اس کام کو کرا صحیح سمجھ کے کام کیا جب سے ہم مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑا تو اس کے بعد سے ہمارے اندر تبدیلیاں آ گئیں اس کام کو کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے وہ علم کی بنیاد پہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا یا ایسے کام میں ہاتھ ڈال دینا جس کو کر نہیں سکتے یہ خود اپنے دین سے لوگوں کو دور کرنے کے مترادف ہے دوسرا ایک درجہ ہوتا ہے عام لوگوں کا جو ابھی علم میں پختہ نہیں یا جن کے پاس علم آیا نہیں وہ کیا کریں ان کا حصہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ اس بات کے پہنچانے میں مدد کریں اس چیز کی دعوت دیں بس اگر بول کوئی سکتا ہے تو بول کے بتائے اگر بول نہیں سکتا تو کسی کی بولی ہوئی بات کو سنوایا جا سکتا ہے کسی کو رغبت دلائی جائے لیکن جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے خیر آتی رہے گی ایسے ہی لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے اور یہ کام نہ کرنے والے اندھیروں میں ہوں گے ہمارے لیے عمل کی ایک اور بات اس میں کیا ہے کہ چہروں کی سفیدی دنیا میں کوئی عزت کی بات نہیں لیکن کل قیامت کے دن چہرے کا روشن ہونا اپنی کام کو پورا کرنے کے برابر ہوگا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس سیٹسفیکشن کو پانے کے لیے آج وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں ایک لمحے کے لیے ذرا اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے خود کو اللہ کی عدالت میں سوچتے ہیں آپ سب تصور کریں کہ میدان مخشر ہے سب کھڑے ہیں مسلمانوں کے گروہ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں اب وہاں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ اپنے حصے کا کام کر کے آگے ہو کیونکہ being a Muslim being a nation ہمارا کام امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہے پہلے دور کے لوگوں کے پاس پیغام نبیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا امت مسلمہ کیوں اس مسئلے میں زیادہ سن اس بات کی رسپانسیبل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب قیامت تک کے آنے والے لوگ کہاں سے پیغام سنیں گے امتیوں کے نام سے سنیں گے ہم لوگ اس چیز کی اگر اہمیت کو سوچ لیں اور اس اعزاز اور اس آنر کو سوچ لیں تو میرا اللہ کہ ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے یہ وہ کام ہے جو نبیوں نے کیا یہ نوح علیہ السلام کا کیا ہوا کام یہ حضرت عیسیٰ موسیٰ حضرت یاحیہ یہ ان کے کیے ہوئے کام ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتا ہے تو دعا مانگتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ تو ہم سے آخری دم تک یہ کام کروانا ہم دین کو اس رنگ میں سیکھیں کہ اس کی اصل ہمارے دل میں اتر جائے ہمارا علم اتنا پختہ ہو جائے کہ جب کسی کے سامنے بات کریں تو پورے یقین سے کریں ڈھیلی ڈھالی کھٹی ہوئی بات کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام کروائے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے رب ہم سے راضی ہو جائے ورنہ یاد رکھیے بچیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ اس رکوع میں اپنی جو صفات ہمارے سامنے رکھیں اگر اس پہ بھی ہم غور کریں تو کتنی ہی چیزیں ملتی ہیں پہلی چیز آپ دیکھیے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس کا تقوی انسان کے دل میں ہونا چاہیے ورنہ انسان بچ نہیں سکتا پھر دوسری چیز پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کی طرف بلانا اللہ کا کام ہے یعنی لوگوں کو ہدایت دینا رہنمائی کرنا اللہ کے ذمہ ہے جب تک اللہ کی رہنمائی لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بچ جائیں گے جب بھی ادھر ادھر بھٹکے تو تفرقوں میں چلے جائیں گے پھر اس طرح ایک اور چیز جو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم نے دیکھی فعل لفا بعی اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی سبحان اللہ محبتوں کے خزانے اس مالک کے ہاتھ میں ہیں اس سے مانگ لیں ہم اس کے نہیں بنتے اس لیے ہمارے دل کٹے رہتے ہیں کھٹے دل ٹوٹتے رہتے ہیں جب تک ہماری ساری وفاداریاں اللہ کے ساتھ نہیں ہوتیں تب تک ہم کبھی بھی اپنے دل میں وہ محبت محسوس نہیں کر سکتے پہلے دونوں رکوع کی روشنی میں اپنے لیے دعا مانگیں دس سیکنڈ دوں گی سچی محبت اے اللہ مجھے اپنی سچی محبت دے دے وہ محبت دے جو مجھے دو عالم سے بے گانہ کر دے اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے دنیا کی چیزوں سے اے اللہ جو وقت نے میرے لیے یہاں رکھا مجھے یہ پورے کا پورا تجھے دینے والا بنا اور اے اللہ ہماری تمام کوششوں کا رخ تیری ذات تیری خوشی کو پانا ہو ہم لوگوں کو اپنے ناموں اور اپنے گروہوں کی طرف بلانے کی بجائے صرف اور صرف تیری طرف بلا سکیں اور اے اللہ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن کرنا اے اللہ دنیا میں جس طرح چہروں کی چمک کی فکر کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن چہرے سیاح ہو جائیں قیامت کے دن کا حسن عطا فرما اور اس دن کی حسرتوں اور مایوسیوں سے بچا لے آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر تین کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو و منو نب اللہ ولوا اہل الكتاب لکان نَ خیر اللّہ منہ من اکثر اب تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر کچھ ستانا اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھائیں گے پھر ان کو مدد بھی نہ پہنچے گی اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت خواہ وہ کہیں بھی جائیں خواہ وہ کہیں بھی پائے جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کے سوا سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر مسلط کر دی گئی پستی یہ اس واسطے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے سب اہل کتاب یکساں نہیں ان میں سے ایک گروہ حق پر ان میں سے ایک گروہ عہد پر قائم ہے وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی وہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے پھر وہ اس کو برباد کر دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اے ایمان والو اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ان کو خوشی ہوتی ہے جس قدر تم تکلیف پاؤ ان کی عداوت ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی سخت ہے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے یہ ہے رکو نمبر تین اور اس کا عنوان کیا ہے سب کچھ اللہ کے بس میں ہے سب کچھ میں اپنا نام سوچیں میں اللہ کے قابو میں ہوں جس لمحے جو میرے ساتھ کرنا چاہے کر سکتا ہے اور صبح و شام ہم اس چیز کا اندازہ لگاتے ہی رہتے ہیں کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے ہم جتنے مرضی اللہ سے دور بھاگیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں غافل نہیں ہے اس رکوع میں دوبارہ امت مسلمہ کو اس مشن کی یقین دہانی دلائی گئی کہ دیکھو تم دنیا میں اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دین کو پھیلانا ہوگا خیر کی بات عام کرنی ہوگی شر سے روکنا ہوگا چوتھے پارے کا تھیم یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور ان کو درپیش مسائل آپ راہ چلتے چند لوگوں کو روک کے پوچھیں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا بہت بھی بات کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ عبادت کے لیے نماز کے لیے روزے کے لیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں دین کو کیا دے رہے ہیں پچھلے پورے ویک میں جو آپ نے نیکیاں کیں اسلام کو اس سے کیا ملا ہر دن صبح اٹھتے ہی اگر ایک چھوٹا سا سوال اپنے آپ سے کر لیا کریں اور سارا دن اس کا جواب ڈھونڈتے رہیں تو امید ہے کہ مسلمانوں کی حالت سنور سکتی ہے اور وہ کیا کہ آج میں اسلام کے لیے کیا کروں گی آج میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کروں گی اب دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اپنی کوششوں سے اور ریسرچ سے میں نے اسی ٹرپ میں اپنے ابھی جل ریسنٹلی دعویٰ ٹرپ چلا تو اس میں ایک سسٹر تھیں تو شیئرنگ کر رہی تھیں تو انہوں نے آ کے کہا کسی نان مسلم کی بات کہ کافی اولڈ ایج میں مسلمان ہوئیں اور مسلمان ہونے کے ٹھیک ایک ویک کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی یعنی بیمار ہوئیں پہلے تو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے کہا کہ میں ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے مجھے اتنی زندگی سے اسلام سے دور رکھا مجھے انہوں نے پہلے کیوں دعوت نہیں دی کہ میں اسلام کو سیکھتی اور آج میں اس حال میں مرتی کہ مجھے اسلام کی زیادہ سمجھ ہوتی اسی سے ملتے جلتے ہی کچھ لفظ کہے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو پھولا و مشن یاد دلا رہے ہیں کیا ہم واقعی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کتنی ہی بلکتی ہوئی پیاسی ترسی ہوئی روحیں ہمارے ارد گرد رہتی ہیں مچلتے ہوئے اپنے ان ہمسایوں پر رحم کریں ان کے اوپر غم کھائیں ان کا درد دل کو لگائیں کل قیامت کے دن نہ جانے کتنی حجتیں ہوں گی میں نے اس ٹرپ میں بہت دور دور سفر کیا اور عموماً جب آپ نارتھ سائڈ پہ جاتے ہیں تو لوگوں کے گھر دور ہیں جنگلوں میں رہنے کا اب ٹرینڈ ایک بن چکا ہے آپ کا گھر ہے اور آپ کے ارد گرد جنگل ہے دور دور تک کوئی گھر نہیں تو میں ان گھر والوں کو جا کے یہی مبارک دیتی ہوں کہ آپ اس رنگ میں بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ سے ہمسایوں کے حقوق کا نہیں پوچھا جائے گا کوئی ہے ہی نہیں آپ کے ارد گرد لیکن جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف کتنے نان مسلم ہیں ذرا لکھیے دس سیکنڈ میں ایک ایک لفظ میں لکھیے کہ عموماً کتنے نان مسلم لوگوں سے آپ کا ڈیلی انٹریکشن رہتا ہے یہ آپ کے ساتھ نیبرس کے دونوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صبح گاڑی میں بیٹھتے اٹھتے آپ کو ہائی بائی کرتے ہیں یہ آپ کے گروسری اسٹور والی کیش رجسٹر پہ کھڑی ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ ہر ویک ملتی ہیں یہ آپ کی جاب پہ موجود آپ کی باس بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کی کلیننگ لیڈی بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے گھر میں آئی بھی میٹ بھی ہو سکتی ہے کل کتنوں نے ہمارے دامن تھامے ہوں گے اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے واللہ ہی جب تک یہ کام نہیں کریں گے یہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے اللہ کے غضب سے ہمیں نہیں بچا سکیں گے آج مسلمان نمازیں پڑھنے والے ہیں عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں اس کے باوجود امت مسلمہ پہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ پیغام عام نہیں کرتے یہ اسی بند کر دیں اللہ کا پیغام بندوں کو نہیں دیتے تو وہ ریئیکشن میں ہماری گردنیں ذبح کرتے ہیں یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پیارا دین ہم تک نہیں پہنچاتے ہم تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے جب ہمارے قلم نہیں اٹھتے تو ان کی تلواریں اٹھتی ہیں ان کی گنز اٹھتی ہیں اگر واقعی اپنے اوپر اہم کرنا ہے اور انسانیت پر اہم کرنا ہے تو اس پیغام کو پھیلانا پڑے گا کیا خوبصورت پیکیجز لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں جس سے وہ اپنے دین کی نمائندگی کرتے ہیں یقین کریں حق نہیں ہے ان کے پاس کرسچین کسی کرسچین فریس کو جا کے آپ اس سے کرسچینٹی کی کچھ باتیں پوچھ لیں تو وہ گول مول باتیں کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا اس کے باوجود اتنے خوبصورت طریقے سے اپنا دین پھیلا رہے ہیں ایسی ایسی ان کی کوششیں کہ ہم مسلمان اتنے سلیقے سے ہاں ایک کام کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اپنے کھانے کی ٹیبل سجاتے ہیں ہم اتنے ہی سلیقے سے کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اپنا ایک ڈریس میچنگ کا پورا بناتے ہیں ہم بھی اتنے ہی سلیقے اور اتنی ہی نپے تلے انداز سے کام کرتے ہیں اور وہ ہم اپنی میچنگ جیولری بناتے ہیں ہم اپنے بچوں کی شادیوں کے جہیز تیار کرتے ہیں ہمارا سارا سلیقہ دکھتا ہے جب ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی پرفیکشن ہے لیکن جہاں بات آتی ہے اسلام کی جہاں بات آتی ہے دین کی ہم ٹوٹا پھوٹا کام کرتے ہیں چند ادھوری کوششیں چند ٹوٹی پھوٹی کوششیں نہیں بچیں گے اگر یہود نہیں بچے نا تو مسلمان بھی نہیں بچے گا جب تک کام نہ کرے ہم اگر اپنی ذمہ داری کو آج نہیں سمجھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اپنے پوتوں اور ان کے بچوں کے اوپر ایک ظلم کر رہے ہیں چند نسلیں تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ چل جائیں لیکن اس غفلت کے پردوں کو چاک کرنا پڑے گا اندھیرے پھر بھی نہیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ یوتھ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ مجھے تو وہی واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے قبضے سے نکلی اور وادی تی میں چالیس سال بھٹ گئے کیوں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے ہم نان مسلمس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک ان کو دی کے میدان میں کہا کہ پھر کھاؤ دھکے تم اسی قابل ہو جب وہ ساری نسل مری ختم ہو گئے وہ چالیس سال میں جنہوں نے یہ کام کیے تھے پھر وہاں سے ینگس اٹھے اور انہوں ان کے اندر ایک اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے یوش بن نون کے ساتھ مل کے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور فتح حاصل ہوئی مجھے لگتا ہے کہ یہی ریوائول ہوگا اب پھر ہم بوڑھوں کے اندر ہم آج کے دور کے لوگوں کے اندر اگر یہ چیز موجود نہیں رہی تو آپ دیکھیے گا کہ پھر فتح ہوگی بیت المقدس کی پھر اسلام غالب ہوگا لیکن کب یہ ینگس کے ہاتھ ہوگا اور جو یوتھ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سونے کی چیز کو مٹی کرنے لی جن لوگوں کے اندر آج بھی جوان ہونے کے باوجود یہ احساس نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم نے اس انسانیت کو اندھیروں سے بچانا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہمارے عمل کی یہی بات ہے اس کے اندر کہ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں میں ایک ایک لفظ جو جہاں آپ کے سامنے بول رہی ہوں پورے شعور کے ساتھ بول رہی ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں میں کوئی اگریسو نہیں ہوں میں جذباتی نہیں ہوں میں کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتی یہ وہ چیز ہے جو میں دل سے محسوس کر رہی ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کو مجاہدانہ زندگی کی ضرورت ہے کھانا کھایا تو نہیں کھایا تو ٹھیک نہیں کھایا تو بھی ٹھیک کپڑے ہیں تو ہیں نہیں ہیں تو ہیں لیکن ایک مشن کے درجے پہ جب تک اسلام کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے ہم نہیں بچیں گے یہ نرم گدے جو ہمیں اللہ کے راستے میں نہیں اٹھاتے یہ زیادہ دن ہمارے نہیں رہیں گے یہ گھر جو آج ہمیں اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ملے ہوئے ہیں یہ زیادہ دن نہیں رہیں گے وہ قومیں نہیں پنپتی ہسٹری کو جا کے چھوڑیے آج کے دور کے مسلمان جہاں پسریں ان علاقوں کا جا کے صرف ایک ٹور کر کے دیکھیے آپ کو جواب مل جائے گا کہ آج کس ملک میں کہاں گولی کیوں چلی مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا ان کے حلیے دیکھ لیجئے اخباروں میں خبریں پڑھتے ہوں گے میڈیا میں تصویریں آتی ہوں گی آپ ان لوگوں کے حال حلیے سے دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر سے اسلام مٹ گیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی مٹا دیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے جائزہ لیں تھوڑی دیر دوسری چیز اس رکو سے جو ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ حق بات کرنے والوں کی دشمنی نہیں کرنی یہود کا جو دوسرا بڑا جرم اللہ تعالیٰ نے رکھا اس آئین آیتوں میں ہمارے سامنے وہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ان کے ساتھ دشمنی بھی لی آج کے دور میں نبی تو نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں والا کام کرتے ہیں اگر اس کی دشمنی کریں گے لوگ تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا پھر اگلی چیز جو اس رکوع سے ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ راتوں کے وقت اٹھ کے اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے تبھی بات بنے گی آج امت کی راتیں سوتے میں گزر گئیں آج ہم جاگتے ہیں تو تب جاگتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی فن ہوتا ہے ہم تب جاگتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی من پسند چیز ہوتی ہے یہ دوسری بڑی وجہ امت کے پنپنے کی اور وہ کہہ کہ جب امت کا بچہ بچہ سہریوں میں کھڑا ہو کے رب کو قرآن سنائے گا ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے حال پہ اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے کتنا کچھ اس نے ہمیں دیا اس کے باوجود راتیں سو سو کے گزارتے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں نفرت ہونے لگے اپنے آپ سے اتنے سست اتنے لیزی اتنی نفس کی اتباع احسان کرتے ہیں رب کے اوپر چار فرض پڑھ کے کہ ہم نے چار فرض پڑھ لیا بہت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں پھر اگلی چیز جو اس رکوع میں ہمارے عمل کی ہے وہ کیا ہے یو سارے ہو نفل خیرات بھاگو دوڑو نیکیوں کی طرف کوئی نیکی میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہو جب تک مسلمان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھے جب تک انسان ابو بکر نہیں بنتے کہ جو ہر لمحے تیار ہوتے تھے کہ اللہ کے نب و سلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور میں اس کو پورا کروں جب تک ہمارا حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت اس استاپ تڑپ میں رہتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا ہے جب تک ہمارا حال یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے پرکھتے ہیں کہ اللہ کے نبسِ سلم کی زبان سے سن لیا کہ یہ جنتی تھے یہ جنتی ہیں لوگ راتیں بسر کرتے تھے دوسروں کے گھروں میں جا کے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو ان کی تعریف کرتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں ہیں وہ دور تھا جب نیکیوں کی دوڑ تھی میں تو جب تاریخ کے آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو وہ دیوانہ وار مچلتے ہوئے پریشان ایسے دکھتے ہیں کہ کوئی نیکی ہم سے چھٹے نہ ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لیں کیا مجھے بھی نیکیوں کی تڑپ ہے آخر کون سا وقت تھا آخری کہ جب میں نے اس بات پہ آنسو بہائے کہ میرے ہاتھ سے ایک نیکی چھن گئی ہمارا کسمر چھن چلا جائے ہم افسوس کرتے ہیں ہمارا گھر خراب ہو جائے ہم افسوس کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے بڑے بڑے موقع ہم سے چلے جاتے ہیں ہم غم نہیں کرتے جب تک یہ تڑپ نہیں آئے گی وہ بھاگ دوڑ جو اس دنیا کو پانے کے لیے تب تک اللہ کی طرف سے معاملہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری تسلی دی کہ دیکھو جو نیکی کرو گے میں اس کی قدر دانی کروں گا گھبراتے کیوں ملے گی تم کو پے ملے گا تمہیں اس کا بدلہ دوں گا میں تمہیں اس کا ریوارڈ تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو آؤ تو صحیح مجھے راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرو تو صحیح تو لہٰذا اللہ سے قدر پانے کے لیے نیکیاں کرنی ہے پھر اسی طرح اگلی چیز اس رکوع سے جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ کفر کی حالت میں انسان کی نیکیاں اس کے مال اور اس کی اولادیں اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گی لہٰذا سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے اس کی فکر کی جائے ورنہ تو کل قیامت کے دن حسرتوں کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا پھر آخری حصہ اگر آپ رکوع کا دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی حقیقت کا یقین دلایا گیا اور وہ حقیقت کیا ہے کہ جو رب کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں مسلمان رب کو ماننے والے یہود اپنے آپ کو رب کا کہنے کے باوجود اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے خود کو دور کرنے والے آج ہم مسلمان جب دنیا میں اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے تو مایوسیاں ہیں اور دنیا میں کچھ لوگ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مسلمان کو آج کمزور کر دیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت کھول دیں کہ دیکھو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں جب اللہ سے محبت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دے گا کہ میں ہی تمہارا بندہ ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں اور جو میں تمہارے تمہیں دے سکتا ہوں وہ دوسرے نہیں دے سکتے میں چاہوں گی کہ پندرہ سیکنڈ تک تدبر کریں جتنی باتیں ہم نے سنی جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں اس کی روشنی میں کہ کیا واقعی جو باتیں اس رکو میں ہمارے سامنے رکھی گئیں میرا اس پہ عمل ہے کہ نہیں آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر چار کو وہ اس غد نخلی قطب المنین و مقاقع و اللّہ سمیع جب تم صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر متعین کیا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مسلمان بھروسہ کریں اور اللہ تمہاری مدد کر چکا بدر میں جب کہ تم کمزور تھے بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو اور جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تمہارے اوپر یک دم آ پہنچے تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے حکمت والا ہے تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے اور وہ ناکام لوٹ جائیں تم کو اس عمر میں کوئی دخل نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ غفور الرحیم ہے یہ تھرکو نمبر چار اس کا عنوان ہے اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو اس رکوع میں غزوہ احد کے تناظر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات مسلمانوں کے گوشت گزار کی گئی ان کو بتایا گیا اور وہ کیا ہے کہ دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں اگر اللہ دامن تھام لے تو فتح اور نصرت مسلمانوں کا مقدر ہے لیکن اگر مسلمان اپنے نبی کی ایک غلط ایک بات کو چھوڑ دے ایک حکم پہ عمل کرنا چھوڑ دے تو جیتی ہوئی فتح شکست میں بدل جاتی ہے غزوہ بدر کا ذکر کر دیا اشارتاً اصل میں میدان مخشر کا ایک منظر کھول دیا کہ جس دن مدد اور غلبہ جو ہے وہ لوگوں کے نمبرز ان کی تعداد پہ نہیں بلکہ وہ ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ اخلاص کتنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ہمیں ایک بات سکھائی اپنے لیے باتیں نوٹ کیجئے پوائنٹس کے اندر پہلی چیز ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھے جن کو اچھے کام کرنے ہوتے ہیں ان کو صبح جلدی گھروں سے نکلنا ہوتا ہے دوسری چیز اس میں عمل کی سیکھی کہ من اہلی کا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے اس وقت یعنی اپنی من پسند بیوی کا ساتھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کا راستہ جب ہم سے کچھ قربانی مانگے تو خوشی سے دینا ہے یہ سنت ہے ہمارے گھر ہماری محبتیں ہمیں تبھی فائدہ دیں گی جب کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے تیسری چیز اس سے جو بات سیکھی اللہ کے نفس وسلم سلم کی مینجمنٹ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہی ہے کاموں کے صحیح طرح سے ہونے کی دلیل پھر اگلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جب مسلمانوں میں سے کوئی ایک گروہ تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے تو دوسرے بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں اس کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اچھی نصیحت اور وہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ کریں کہ جو کچھے دین کچے ایمان کے ہوں جو ڈھیلے ہوں اگر آپ کو اپنے اندر کچھ اچھی تبدیلی لانی ہے نا تو اپنا سیٹ اپ چینج کریں اپنا ماحول بدلیں اگر آپ کافی عرصے سے پریشان ہیں نا اپنے ساتھ اس بات پہ کہ میں نیکیاں کرنا چاہتی ہوں کر ہی نہیں پا رہی کوشش کرتی ہوں پھر نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ والے ٹھیلے ہیں انسان کو ایک چیز سوچتا ہے نا تو فوراً لاشعوری طور پہ اس کا مشورہ اپنے دوست سے کرتا ہے اپنی سہیلی سے کرتا ہے آپ چیک کریں کہ میری دوستیں کیسی ہیں لکھیے بلکہ اپنے لیے یہاں یہ عمل کی بات کہ میری ساتھی میری دوست کیا مجھے دین کے کاموں میں ہمت بندھاتی ہیں یا ہمت توڑتی ہیں ہر وہ دوست جو دین کی بات کے وقت ہم سے وقت مانگے یا ہم سے ہماری توجہ مانگے تو وہ دوست نہیں بلکہ وہ ہمارے دین کا دشمن ہے اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ انسان تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن کام صحیح کرنے والے ہوں تو فتح اور نصرت انہی کی ہوگی اس بھیڑ کی بھیڑ کی بجائے جو بھیڑ جمع تو ہو جاتی ہے لیکن کام کی نہیں ہوتی پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ایسے ہتھیار دیے کہ جس کی مدد سے بڑے سے بڑے دشمنوں اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور وہ کیا ہیں بلا ان تصبیرو و تتکو صبر اور تقوا صبر کیا ہے ریئیکشنری نہیں ہونا حالات کا صحیح ججمنٹ کرنا ہے وقت کی کیا ضرورت ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھنا ہے اور تقوا کیا ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی بسر کرنی ہے اگر مسلمانوں میں یہ باتیں آ جاتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں میں یہ بات آ جاتی ہے تو اللہ کی مدد پھر دور نہیں انشاءاللہ وہ مدد آئے گی پھر ایک اور چیز جو ہمارے لیے اس رکوع میں عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کے بھی اختیار میں کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کسی کام کا فیصلہ نہ کرے وہ کام نہیں ہوتا اگر اس پورے رکو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو واللہ اللہ سمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کیا اس بات کو سن کے آپ کے اندر کوئی حرکت ہوئی اللہ سنتا ہے اللہ جاننے والا ہے اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے مزید غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم بہت جگہ آئے گی انشاءاللہ آج ہم بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے کہ کیسے ہے علیم اور اس احساس کو ہم نے کیسے بیدار کرنا ہے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جو ہمارے سامنے یہاں آئی وہ کیا نصرکم اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی تو اللہ مدد کرتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز اور الحکیم آئی وہ غالب ہے پکڑ سکتا ہے تم کو تم اس کی پہنچ سے بھاگے ہوئے نہیں کبھی پولیس مین کو پیچھے آتا دیکھ لینا سٹیرنگ پہ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کچھ نہ بھی کیا ہو تو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے اسپیڈ پہ نظر جاتی ہے شاید میں نے اوور اسپیڈنگ کر لی شاید میں نے رول بریک کر دیا اسی طرح جن کو اللہ کے عزیز ہونے کا خیال رہتا ہے وہ ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ غالب ہے حکیم اس کے فیصلے حکمتوں والے ہیں غفور الرحیم بخشنے والا رحم والا ہے انشاءاللہ جب بات میں آپ ان لفظوں پہ تدبر کریں گے تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں آپ کو کتنا ایک مضبوط تعلق دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس تعلق کے بغیر قرآن کو پڑھنا تو بس ایسے ہی ہے جیسے اپنے میتھمیٹکس کی بک پڑھی یا اپنے سائنس کی پڑھی میں اکثر غور کرتی ہوں کہ آج خاص طور پہ ینگس جو ہیں یا وہ لوگ جن کو عربی سے زیادہ شغف نہیں ان کا قرآن میں دل کیوں نہیں لگتا ان کو یہ لفظ اپنے دل پہ اترتے ہوئے کیوں محسوس نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تعلق نہیں اللہ کا قرب نہیں اللہ کے نام اور اس کے باتیں سنتے اور پڑھتے تو بڑے شوق اور محبت سے ہیں لیکن عمل کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام سنیں پورے نام سنیں اور اپنے اندر روحانیت کو بیدار کریں جتنے ناموں پہ ابھی تک بات ہو چکی ہے اگر اس پہ غور بھی کریں تو بھی بہت اچھا رہے گا اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا حصہ شروع کریں گے جی اگر ریڈی ہیں نیم تو ہینڈ ریز کر دیجئے پلیز یہاں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اوکے ریڈی چلیے آئیے سنتے ہیں إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المعز السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العلي العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القدير المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات اللہ کے نام سنتے ہیں دل کے اندر کچھ ہونا چاہیے آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو پرکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو میں جب سنتی ہوں غور کرتی ہوں بس مجھے تو ایک کیفیت محسوس میرے اوپر تاری ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دل بند ہونے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی ہستی ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے اور میں اس کو سن رہی ہوں اور اگر یہ کیفیت نہیں آتی نا تو اس کو تاری کریں بعض دفعہ کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں اور بعض دفعہ کچھ چیزیں خود مل جاتی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ آپ کا ان چیزوں کے ساتھ اپنا معاملہ ہوگا اتنا ہی آپ اس کے ساتھ بہتر محسوس کریں گے چلیے آگے چلتے ہیں رکو نمبر پانچ پہ یا لا مناتا الربا ادآ افا ادآ و وطق اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو سود کئی کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو اور ڈرو آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو لوگ کے خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچا ہے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچا ہے اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ایمان والوں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے سو اب تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ تھرکو نمبر پانچ اس کا عنوان ہے ہمت نہ ہارو تم ہی غالب ہو پھر سلیش ڈال کے لکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسلی اس رکوع میں ہم نے بہت ہی پیاری آیتیں پڑھیں کہ جس میں ایمان والوں کو کچھ چیزوں سے روکا گیا اور کچھ کے کرنے کا حکم دیا سراسر اپنے عمل سے متعلق رکوع ہے پہلی چیز تو اس میں جو منع کی گئی وہ کیا ہے کہ ربا دگنے سے دگنا کر کے نہ کھاؤ یعنی سوت نہ کھاؤ تو پہلی چیز عمل کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو نکال دینا ہے جس میں کسی بھی صورت میں سوت موجود ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اور یہ نکالنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب اللہ کے ناموں پہ بندہ غور کرتا ہے جب انسان کو اللہ کے خزانے نظر آتے ہیں یا آخرت میں پائی ہوئی نعمتیں یاد رہتی ہیں تو دنیا کی نعمتیں نعمتیں نہیں لگتیں پھر گھروں میں سانپ اور بچھو دوڑتے ہوئے دکھتے ہیں میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ گھر میں سانپ آ گیا تو میرا خیال ہے کہ ماں بچے کو کبھی تنہا نہ چھوڑے اور وہ گھر چھوڑ دیں کتنے ہی گھر صرف اس لیے خالی کر دیے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی چیزیں آ چکی لیکن وہ چیزیں جو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان اللہ کے علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہیں اور مٹکوں کی طرح ان کے پیٹ ہو چکے ہیں اور پتہ چلنے پہ پتہ چلا کہ یہ سوت خور لوگ ہیں تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو اگر ہم صرف اس نیت سے بھی چھوڑ دیں کہ اللہ کو ناراض کر کے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو اس کو پایا تو کیا پایا تو انشاءاللہ چھوڑنا آسان ہوگا اس کے لیے بہت ساری آپ کوششیں کر سکتی ہیں پریکٹیکل طور پہ بس آپ دیکھیے کہ جنت کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں پڑھیں یعنی میں آپ کو تھوڑے پوائنٹس دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سود پہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ وہ ساری حدیثیں ہمیں یاد ہو چکی ہیں زبانی ہر ایک کو پتہ ہے وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے وہ بھی ان حدیثوں کو جانتے ہیں لیکن ابھی تک چھوڑ کیوں نہیں پا رہے تو اس میں کچھ مدد کرنا چاہوں گی آپ کی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جنت کی کے تذکرے کثرت سے پڑھے اس پہ بہت خوبصورت کتابیں ملتی ہیں صحیح روایات میں اسپیشلی جو ملتی ہیں اس میں اقبال قلانی صاحب کا جو سیٹ ہے اس میں جنت کا بیان کتاب بڑی ہی خوبصورت ہے اور اس میں بہت طریقے سے انہوں نے اس چیپٹر وائز اس کو پیش کیا ہے تو جنت کے بارے میں کثرت سے پڑھیں اس سے کیا ہوگا کہ رغبت ہوگی اس کا ایک چیپٹر ہے جنت کے گھر وہ کیسے ہوں گے اس کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور پڑھیے اس میں جنت کے گھروں کے تذکرے ہیں موتی کے ہیں کہیں لولو کے ہیں کہیں یعنی پرلس کے ہیں تو وہ پڑھ کے ایک دم شوق آتا ہے نا پھر اس کے بعد آپ کیا کریں پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد پھر اپنے پورے گھر پہ نگاہ ڈالیں الحمد للہ آپ تو اس چیز سے بچے ہوں گے مجھے پورا امید ہے پوری پوری امید ہے لیکن عموماً دنیا کے گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں تقابل کریں دنیا کے گھر تو مٹی کی دیواریں ہیں نا شیٹ راک ہے لیکن جنت کے گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ موتیوں کی بنی ہوئی ہیں پھر آپ نے ذہن میں سوچیں کہ تقابل ہے بس اگر کسی کے دل میں ایک سوال ہے کہ میں ایک ایسا گھر لے لوں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی سے لینا پڑ رہا ہے ابھی لیا نہیں الحمد للہ آپ ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے تو پھر فوراً آپ جنت کا بارے کے گھر کا پڑھیں پھر سوچیں اچھا کون سا لوں زیادہ اچھا لوں کہ کم لوں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر دوسری چیز آپ اس کے بارے میں جو کر سکتی ہیں وہ کیا ہیں اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے حرام سے غنی کر کے اپنے حلال کی طرف لیا اغنینی امن سواق ایک حدیث میں لفظ بھی آتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے حلال پہ راضی کر دے اور حرام سے دور کر دے پھر تیسری چیز آپ یہ سوچئے ایسے وقت میں کہ اگر کوئی ایسی چیز مل بھی جاتی ہے بالفرض دنیا میں تو اس کے تقاضے کتنے ہوں گے ایک چیز ملتی نہیں اس کے ساتھ کئی ذمہ داریاں بھی مل جاتی ہیں تو کیا میں ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہوں پھر اسی طرح آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں خاص طور پہ ایسے کاموں کی سزا پہ صحیح روایات کیا ہیں قرآن پاک کی آیتیں جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ کا ایک رکوع تھرڈ لاسٹ رکوع جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں تو امید ہے کہ ان چیزوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا ہر اس کو فائدہ ہو سکتا ہے جو اس چیز سے نکلنا چاہتا ہے یا جو اس میں پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا پھر دوسری چیز اس رکوع میں ہے اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اب دیکھیں سود کی بات یہاں آئی تو ساتھ ہی تقوی کی بات ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھا اور یہی ہے وہ بڑی فورس جو انسان کو روکتی ہے انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مالک کو ناراض کر کے وہ چیز لے لوں کہ جس کو میں نے کل یہیں چھوڑ کے جانا ہے پھر ایک اور چیز اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کر لیں اور سوچیں کہ کیا یہ چیز جو میں اللہ کی نافرمانی سے لینا چاہوں گی مجھے مرنے کے بعد جہاں چند گز جگہ ملے گی یعنی کیا لوگ مجھے اس گھر میں یا اس جگہ میں دفن کرنا پسند کریں گے کہ چونکہ ان کو یہ بہت پسند تھا اور انہوں نے اپنی بڑی محنتوں سے کیا لیا تو چلو ہم ان کو بھی اس میں دفن کر دیں کوئی دفن نہیں کرے گا میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک یارڈ میں بھی دفن کرے بیڈ روم میں دفن کرنے کی باتیں تو دور کی ہیں تو پھر کیا میں وہ چیز جس کو پیچھے چھوڑ جانا ہے اس کو میں اس قیمت پہ لے لوں کہ رب کو منہ نہ دکھا سکوں اس طرح کی باتیں کیا کریں دیکھیں کہ جتنا انسان خود اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اتنی ہی رہنمائی ملتی ہے ہم دوسروں سے سوال پوچھ سکتے ہیں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کسی دین والے سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن اس مسئلے پہ عمل کی توفیق آپ کو تب ملے گی ہوگی ان شاء تعالیٰ توفیق تب ہوگی جب آپ اپنے رب سے باتیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلی چیز اس رکوع میں جو ہمارے لیے ہے وہ کہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اطاعت کیا ہوتی ہے دل کی خوشی سے مانی ہوئی بات بوجھ اور مجبوری نہیں اصل دین کیا ہے کہ اللہ کی خوشی بندے کی خوشی بن جائے ماری باندھی نماز نماز نہیں ماری باندھی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں مارا باندھا روزہ روزہ نہیں آپ کی خوشی بن جائے انسان کا دل خوش ہو جائے اس کام سے جو وہ اللہ کے لیے کرنے لگا ہے پھر اگلی چیز اس میں ساری لا مغفرت میں ربی کو بھاگو دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ دنیا کی طرف سے منہ پھیر کے رب کی طرف رب کی بخشش کی طرف بھگوانا چاہتا ہے ساتھ ہی کا وہ جنت نردو حسماوات حس اس جنت کی طرف بھاگو جس کے آسمان اور زمین جتنی چوڑائی ہے یعنی جس کی چوڑائی صرف آسمان و زمین جتنی ہے اور کس کو ملے گی متقین کے لیے تو اللہ تعالیٰ تقوی ہمیں دے دے تو انشاءاللہ ملے گا پھر آگے بتائیں کہ متقی کون ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہیں پہلی صفت کون سی ہے ہم اس نیت سے نوٹ کریں گے کہ اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ کیا میں متقی ہوں تو پہلی چیز اللہ زین الزینفقو نفِسرا عبدرہ تنگ تنگ دستی میں اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں بہت ہی نازک لمحے آتے ہیں انسان کی زندگی کے کہ جب وہ اللہ کے راستے کے خرچ اور دنیا کے راستے کے خرچ پہ تقابل کرتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی خوشیوں کے وقت پہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا پرسنٹیج اللہ کے راستے کا ہوتا ہے اور کتنا لوگوں کی خوشی کا ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم خوشی کے لمحوں میں خرچ کرتے بھی ہیں تو کیا وہ نافرمانی پہ خرچ تو نہیں ہوتا پھر تیسری چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے ول کا غصے پہ قابو پانا یہ تقوی والوں کی صفت ہے وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے لیکن اس سے بھی بڑا خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اس کو پی جائے ایسے پی جاؤ کہ جیسے آپ کو غصہ آیا ہی نہیں بہترین چیز یہ ہے کب نہیں غصہ آتا میں تھوڑی سی آپ کی اس پہ بھی ہیلپ کروں گی کہ آپ کیسے اپنے آپ کو غصے سے بچائیں آتا ہے غصہ ہر ایک کو آتا ہے کس میں بھی بہت سی ہیں کچھ لوگ ان کو جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے کچھ کو دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے کچھ کو دیر سے آتا ہے تو جلدی آ جاتا ہے کچھ کو آتا دیر سے جاتا جلدی ہے ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن آپ اور میں اور ہم سب کیسے اپنے غصے پہ قابو پائیں تو پہلی چیز اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں ابھی دعا مانگیے کہ اللہ مجھے میرے غصے پہ قابو پانے والا بنا دوسری چیز غصے پہ قابو پانے کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں اس کو نظر میں رکھیں اور بہت ساری خوبصورت روایات ملتی ہیں اس زمن میں کہ جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پائے گا دنیا میں تو کل قیامت کے دن جب اللہ کو اس پہ غصہ آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کو معاف کر دے گا پھر تیسری چیز اگر کسی انسان پہ غصہ آئے اس نے کچھ کیا اور آپ کو اس پہ غصہ آیا تو آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں اپنے غصے پہ کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جو ہوا میری قسمت میں تھا پھر آپ اس سے بڑھ کے یہ کام سوچیں کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ تو کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو اس شخص نے جو میرا دل توڑا یا اس نے جو مجھے دکھ دیا اور جو اس نے مجھے تکلیف دی یہ کیوں دی اس کو سوچیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے غصہ جو ہے وہ کم ہونے لگے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غصے کے اوپر قابو پانے کی ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹپ ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ سوچ لیں کہ غصہ کرنے سے میں میرا خون جلے گا میرا رنگ کالا ہو جائے گا میرا اللہ کہ یہ ٹپ تو بہت ہی فائدہ دے گی اور ایک بہت ساری ہیں لیکن ابھی کے لیے صرف اتنی ایک اور آخری ٹپ دے دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے باقی ساری باتوں سے زیادہ مؤثر یہ لگے گی اور وہ کیا کہ عین غصے کی حالت میں جب آپ پھنکار رہے ہو نا تو آئینہ دیکھ لیں کیسی لگتی ہوں غصے میں میرا نہیں خیال کہ انسان اپنی شکل غصے میں دیکھ سکے اتنی بھیانک لگتی ہے کسی سے کہیں ٹیپ کر لے آپ کی آوازیں پھر بعد میں اس کو سنیں ولافین الناس اگلی عمل کی بات اس رکوع میں لوگوں کو معاف کر دو جانے دو درگزر کرو اور غصے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جب آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو غصہ بھی نہیں آتا غصہ آتا ہی اس کا جو تکبر میں بھرا ہوا ہے ہر چھوٹی سی بات کی ایسے لگا دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھا پھنکارنے لگا بعض لوگ اندر سے بڑے متکبر ہوتے ہیں کسی کا ایک جملہ ان کو پھنکار دیتا ہے نہیں معاف کرنے کا مزاج ہو اور اگلی چیز اس میں ہم نے سیکھی احسان کرنا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کسی پہ کہ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو پھر نیت کریں ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں میں نے کسی پہ احسان ضرور کرنا ہے کوئی ایسا سوچ لیں جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے کوئی آپ کو نہیں دے رہا آپ نے اس کو دینا ہے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کسی کو کو ہائر کیا تو اس کو اس کی مطلب جو سیلری ہو اس سے زیادہ دے دیں یہ بھی احسان کی کیفیت ہوگی مختلف انداز سے احسان ہوں گے یعنی میں نے کسی کے اوپر احسان ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر جذب کی کیفیت ہوگی اور آپ دیکھیں یہ جو بات میں آپ کو بیچ میں کہتی ہوں نا کہ فوراً عمل کریں اس سے انشاءاللہ آپ کی برداشت بڑھے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ کام کرنے آپ کو آسان ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے پھر اسی طرح اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھیں فخش اور بے حیائی سے بچنے کی بات ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں جو چیز سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ اسرار نہیں کرنا کبھی کبھی بندہ مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن وہ اسرار نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے رکوع کا آخری حصہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو ایک بار پھر بیدار کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت موقع ہے اور وہ کیا ہے سستی نہ کرو یعنی آپ چند وہ باتیں نوٹ کریں کہ جو مسلمانوں کے مورائل کو بلند کرتی ہیں اور ہم سب نے اپنے اندر سے نکالنی ہے اور یہاں بیٹھی ہوئی آپ سب کے ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ ہماری سستیوں کو دور کر دے پہلی چیز سستی کو نکالنا ڈھونڈیے وہ فیکٹرز ڈھونڈیے کہ سستی کیوں ہے عموماً سستی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں بہت اوور ایسٹیمیٹ کر دینا یہ کام تو میں پانچ منٹ میں کر لوں گی ہوتا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے سست سست رہے آخری وقت میں اٹھ کے بھاگنے لگے اس کو نکالنا ہے پھر سستی کی وجہ بعض دفعہ ہماری خوراک بھی ہوتی ہے اس پہ غور کریے گا کچھ کھانے ہم ایسے کھا لیتے ہیں کہ جس سے ہم سست ہوتے ہیں تیسری چیز سستی کی وجہ ہمارے کچھ لباس بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم نے ایسا ڈریس پہنا ہوتا ہے جو ہمیں لیزی کر دیتا ہے پھر اسی طرح ایٹماسفیئر گھر کا بعض دفعہ اتنا زیادہ اے سی تیز چلا لیتے ہیں کہ اسے خود بہت غدودگی آنے لگتی ہے سستی آنے لگتی ہے بعض دفعہ بہت گرمی ہوتی ہے اور سستی کے مارے گرمی گرمی کرتے رہتے ہیں کام نہیں کرتے معتدل نہیں رہتے اسی طرح کی کچھ چیزیں اس کی وجہ سے سستی کو ختم کرنا ہے اور غم کو بھی دل سے نکالنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت دے گا جس کو پانے کی ہم دعائیں صبح و شام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک ہم سب کے سامنے معیار رکھا کہ جنت چاہتے ہو تو پھر جاہدو اور صابرو جہاد اور صبر کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر سکس کو وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو شخص پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا اور کوئی جان مر نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کے اللہ کا لکھا ہوا وعدہ ہے اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے لوگوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں اس سے نہ وہ پست ہمت ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے اور وہ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان کی زبان سے اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور منکر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یہ رکو نمبر چھ سکس اس کا عنوان کیا ہے اللہ محسن اللہ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو یہ دو کام انشاء اللہ تعالی تعالیٰ کریں گے اللہ کی توفیق سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے بت کو توڑا ہے اور اس بت کا نام ہے شخصیت پرستی بعض دفعہ لوگ لیڈرس کو پوجنے لگتے ہیں پرستش کرنے لگتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک افواہ پھیل گئی عہد میں جس کی بنیاد پہ مسلمانوں میں کچھ پس پست ہمتی ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پہ دین کا لبادہ پہن رکھا تھا وہ اپنی اصل پہ آ گئے اور دین کو چھوڑنے لگے یہ کہہ کر کہ جب اللہ کا نبی نہیں رہا تو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی موقع پہ لوگوں کی اصلاح فرما دی کہ اچھے حقیقی بندے اللہ کے وہی ہیں کہ جن کی دینداری کسی شخصیت کے اوپر قائم نہ ہو اللہ کو وہ دین چاہیے کہ جب بندہ اپنی روح کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ ایک رب سے جڑ جائے اللہ کو وہ بندہ چاہیے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت کے ساتھ اپنائے نہ کہ کسی شخصیت کے سہارے ٹھیک ہے شخص بعض شخصیات دین کی طرف آنے میں معاون ثابت ہوتی ہے کسی کی بات اچھی لگتی ہے کسی کا کلام اچھا لگتا ہے کسی کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے اس کی اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جہاں کسی انسان کے منظر سے ہٹتے ہی دین کو چھوڑنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کیونکہ جو شخص اسلام کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ کو پانے کے لیے اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر وہ تو اللہ ہی کے لیے کرے گا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو آپ نے آپ نفس و کی وفات کے موقع پہ بولے تھے کہ جس میں آپ نے اس چیز کو کھول کے رکھ دیا کہ من کا نیابد اللہ فن اللہ اللہ یموت جو اللہ کی محب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا ومن کا نیابد محمدن و ان محمدن قدمات تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تو لہٰذا لوگوں کو دیکھ کے دین میں رہنا اور لوگوں کو پیچھے ہٹتا دے کے دین سے ہٹنا یہ دین نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں جو چیز ایک اور بتائی گئی اور وہ کیا ہے کہ موت سے نہیں بچ سکتے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا اس کو موت سے بھی محبت ہونے لگتی ہے جب انسان کو اصل چیز کی سمجھ آتی ہے نا تو اس کے سامنے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی اہمیت ہونے لگتی ہے پھر وہ اس دنیا کے لیے نہیں وہ اس آخرت کے لیے جیتا ہے ایسے ہی لوگ پھر اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے بغیر یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھی ان کے اندر کچھ خاص وصف ہوتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا اور جب تک ساتھیوں کے اندر یہ وصف نہیں ہوتے کوئی بھی لیڈر اللہ کا کام نہیں کر سکتا اور وہ لوگ کون سے تھے آیت ہی کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کا شرح صدر زیادہ ہوگا وَكَعَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ قات رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے لڑائیاں کی یعنی ان کا ساتھ دیا کفر کے ساتھ لڑے ان لوگوں کی خوبیاں کیا تھیں فَمَا وَحَنُوا سست نہیں ہوئے وہن نہیں پہنچا لما فِي فی اللَّهِ اللہ کے راستے میں جو مشکل آئی اس پہ سست نہیں ہوئے ان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹی ان سے ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے اور کیا نہیں تھا وما دا اوفو اور کمزوری نہیں ظوف نہیں آ گیا یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کی <clears throat> آخرت سے اکراہ نہیں کمزور نہیں ہوئے حوصلے بلانتے تھے وہ ہو اور وہ گڑ گڑا وہ دبے نہیں کفر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہیں تو انہوں نے ان کی آنکھیں نکال دیں لیکن دبے نہیں یہ ہیں وہ لوگ جو کسی گروہ کو طاقتور کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دین کے راستے کے ایسے ہی سپاہی بنا دے ایسے مجاہد بنا دے کہ جو اسلام کے اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے دبنے کی بجائے اور زیادہ ان کے اندر ہمت پیدا ہو اور ایڈورس کنڈیشنز میں ان کے اندر مزید کام کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرما دے اور پھر ایک خوبصورت دعا جو اس پارے کی پہلی دعا ہے جو ربیین کی دعا ہے پہلے تو اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ربی بنا دے ہم رب کے لیے کسی سے جڑیں اور رب کے لیے کسی کو چھوڑیں تو ربیین کی دعا کیا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ الحم اللہ ان رَبَّنَا رب لَنَا فرلنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وہ فِي أَمْرِنَا اور کاموں میں ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے تیرے کام کرتے ہوئے بھی ہم سے جو زیادتیاں ہو جاتی ہیں اس کو معاف کر دے وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے ثابت قدمی دے دے ڈھیلے ڈھالے کام کرنے والے نہیں جم کے کام کرنے والے بنا ونسور نال قوم اور ہمیں کافر قوم پہ نصرت دے مدد دے کیا آپ اپنے لیے آمین نہیں کہیں گے کتنی خوبصورت دعا ہے ہم بھی اسی دعا کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دے چھپا لے یا اللہ ہماری زیادتیاں ہماری کمیاں ہماری کوتاہیاں دور کر دے یا اللہ خاص طور پہ تیرے راستے میں ہم جب نکلیں تو یا اللہ ہمارے تمام وہ کام جو ہماری طرف سے شیطان کی طرف سے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہوں یا اللہ اس کو معاف کر دے اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے والوں کو شیطان سے محفوظ رکھ یا اللہ فتنوں سے بچا یا اللہ پھوٹ سے بچا یا اللہ تفرقوں سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ اتنا مخلص کر دے کہ ہمارے قدم جم جائیں اور یا اللہ ہمیں دشمنوں پہ مدد دے یا اللہ ہمیں یا اللہ اس دنیا میں بھی سرخرو فرمانا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمانا رب بنا لنا ظنو بنا بہت گناہ ہے یا اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے یا اللہ قرآن پاک سامنے کھلا ہے تجھ سے اپنے ان گناہوں کے چھپانے کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری غلط چیزیں دیکھے ہماری خراب چیزیں دیکھے یا اللہ ہماری گندی چیزیں دیکھے یا اللہ گناہ سے بڑی گندگی اور کیا ہوگی یا اللہ سارے گناہوں پہ پردے ڈال دے یا اللہ ہمارے پرد ہمیں پردوں میں ڈال دے ہمارے پردے رکھ لے یا اللہ ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے ہمارے قدم جما دے یا اللہ نیکی کے جس کام کی ہم نیت کریں ارادے کریں یا اللہ اگر اس راستے میں ذرا سی مشکل بھی آ جائے یا اللہ ہمیں اور چماؤ دے اور توفیق دے کہ ہم اس پہ جم جائیں نہ کہ یہ کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اور اللہ جو تو نے ان لوگوں کو ثواب دنیا اور آخرت کا دیا ہمیں بھی دے اے اللہ ہمیں مخصنین میں سے کر دے ہمیں حسن کے ساتھ تیرے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما آپ بھی دس سیکنڈ تک اپنے لیے دعا مانگیے رکو نمبر سات کو دیکھتے ہیں یا آمنو علی یا فتنقلبوا خاسرین اے ایمان والو اگر تم منکروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہم منکروں کے دل میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جب کہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے کام میں جھگڑا کیا اور تم کہنے پر نہ چلے جب کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جو کہ تم چاہتے تھے تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا پھر اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چوک گئی اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑے اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا یعنی اونگ اس کا تم سے ایک اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی کہ اس کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے کہو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کے دونوں گروہوں میں مڑ بھیڑ ہوئی ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب سے پھسلا دیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے یہ تھرکو نمبر سات اس کا عنوان ہے اللہ تحمل والا ہے آپ بھی اپنے لیے مانگ لیں اللہ کی صفات صرف اللہ کی صفات نہیں رہنی چاہیے وہ ہماری بھی بنے یہی گول ہے ہمارے اس دورہ قرآن کا ایک ایک صفت سن کے اپنے اندر انڈیلنے کی کوشش کرنی ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے تناظر میں کچھ مزید باتیں ہمارے سامنے رکھیں اور وہ کیا ہے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شکست ہو تو اس کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اصول صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہر اس چیز کے لیے ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دیں جس کو آپ اہم سمجھتے ہیں کبھی بھی کوئی نقصان ہو کوئی غلط کوئی تکلیف پہنچے تو سوچئے کہ اس کے اندر میرا کتنا ہاتھ تھا دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش کے وقت میں سنبھل جانا انسان کو ایک نئے مستقبل کی طرف مائل کرتا ہے بعض دفعہ زندگی میں چوٹیں لگتی ہیں اور بچوں کو تو بہت ہی لگتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چوٹیں لگتی ہیں نا تو بچے پھر سنبھلنا سیکھتے ہیں جس بچے کو کبھی چوٹ نہیں لگتی نا وہ اٹھنا نہیں سیکھتا ماں کا دل دکھتا ہے بچے کے گرنے پہ لیکن ماں کو نہیں پتا کہ اس چوٹ سے اس بچے کے جسم میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سنبھلنا چاہتا ہے اس لیے اگر زندگی میں کبھی کہیں کوئی حادثہ آ جائے تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی فتح اور اللہ کی مدد کو ڈھونڈیے انشاءاللہ اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر دے گا پھر اگلی چیز جو ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے کہ کمزوری نہیں دکھانی پھر اگلی چیز سیکھی کہ آپس میں کام کرنے والوں کو آپس میں تنازع نہیں کرنا و تنازعتم فی الامر جب بہت سارے ذہن ایک جگہ ملتے ہیں ایک کام میں حصہ ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ امید ہوتی ہے اس بات کی کہ کانٹراڈکشن ہو اور شیطان بھی اختلافات نمایاں کرتا ہے اور یہ ممکن بھی نہیں کہ سب لوگ ایک ہی طرح کا سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں تو ایسے وقتوں میں یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سب بچوں کا ذہن ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو کہاں ان لوگوں کا ذہن ایک جیسا ہو جائے جو مختلف ماحول میں پلے اور بڑھے ایسے وقت میں اچھی بات کو قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا اور اپنی خامیوں کو سمجھتے ہوئے اپنی رائے کو پیچھے لینا اس کی ضرورت انسان کے اندر ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آتی ہے اگلا سبق اس رکوع میں جو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے مال کی محبت میں پڑھ کے اللہ کے راستے کا کام نہیں چھوڑنا عہد کی شکست کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت کو دیکھ کے مقصد بھولنے لگے کہا چلو اس کو سمیٹتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لے جائیں جب نکلے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہ دیا اور نقصان بھی پہنچا پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک آزمائش یا ایک غم کو بھلانے کے لیے اس سے بھی بڑا غم ڈال دیتا ہے اور زندگی میں یہ کئی بار ہوتا ہے ماں بیمار ہوتی ہے بہت تکلیف میں اتنے میں بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ بچے کی چوٹ کا لگنا ماں کو اس کے سر کا درد بھلا دیتا ہے زندگی میں اصول یاد رکھیے کہ جب ایک غم آئے کوئی ایک تکلیف آئے تھوڑی دیر تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں لیکن اس کے بعد پھر نئے راستے ڈھونڈیے نئے افق ڈھونڈیے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اسی کے پیچھے بہت ساری خیر کی باتیں نکال دے گا پھر اگلی بات جو اس میں ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ میدان جنگ یا مشکل حالات آپ اپنے حساب کے لیے مشکل حالات لکھے مشکلات کے اندر نیند کا آ جانا اللہ کی رحمت ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کوئی ظاہری مجسم چیز نہیں ہے جس کو ہم پیش کر سکیں لیکن کچھ سمٹمز ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں اپنے تعلق باللہ کا جائزہ لے سکتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ مشکلات میں ایمان والے کا دل مطمئن رہتا ہے اپنے آپ کو پوچھیں اور بڑی مشکل نہ بھی ہونا تو یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے خواتین کے لیے جب ان کے پاس اچانک مہمان آ جاتے ہیں وہ اس کو ہی مشکل بنا کے پریشان ہونے لگتی ہیں لکھیں اپنے پاس ایڈورس کنڈیشنز میں یعنی ناموافق حالات میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے کیا میں پینک ہو جاتی ہوں کیا میں گھبرا جاتی ہوں کیا میں تیز تیز بولنے لگتی ہوں کیا میرے ہاتھوں سے چیزیں چھٹنے لگتی ہیں کیا میں گاڑی چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پہ زور زور سے ہاتھ پھے مارنے لگتی ہوں کیا میرا پاؤں ایکسیلیٹر پہ زیادہ تیز ہونے لگتا ہے یہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ غم انسان کو زیادہ مطمئن کر دیتے ہیں کیوں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے رب نے ان کو یاد کیا ہے بھولا نہیں ہے ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ رب ابھی ان کو پاک کرنا چاہتا ہے الگ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر گہرا ایمان ڈال دے واللہ اللہ بذات الصدور اور اللہ تو سینے کی باتوں کو جانتا ہے اس کے اوپر غور کیجیے گا اللہ دل کے بھید جانتا ہے تو پھر میں کہاں اس سے چھپی ہوئی ہوں اور اللہ غفور حلیم ہے تو مجھے بھی لوگوں کے قصور معاف کرنے والا اور اپنے اندر تحمل پیدا کرنے والا بننا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے آگے چلتے ہیں رکو نمبر آٹھ پہ یا ایوہ آمنوا لا تکونوا کاللذین کفروا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی مانت نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا وہ اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ان اس کو ان کے دلوں میں سبب حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اور تم مر گئے یا مارے گئے بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ لو پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو اور نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ جو کچھ چھپا رکھے اور نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو کچھ چھپائے گا وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا پھر ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ پورا ملے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کے مانت ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور جب تم کو کوئی ایسی مصیبت پہنچی جس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی کہو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی اور اس واسطے سے کہ اللہ مومنین کو جان لے اور ان کو بھی جان لے جو منافق تھے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ لوگ ایمان کے زیادہ قریب تھے اس دن یعنی یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے کہو تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ان کو روزی مل رہی ہے وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام پر اور فضل پر اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا ضائع نہیں کرتا یہ ہے رکو نمبر آٹھ اس کا عنوان ہے اللہ ایمان والوں کا ضائع نہیں کرتا اس رکوع میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اگر اپنی زندگی میں لے آئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی درجے ملیں گے پہلی چیز عمل کی جو اس رقوع میں ہے وہ کیا ہے کہ کافروں جیسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے اب جب جب میں صرف پوائنٹس دیتی ہوں نا تو بعد میں پھر آپ جب ان شاء اللہ دوبارہ اس بارے کو گھر میں پڑھتے ہیں تو اس وقت غور کیا کریں کہ یہ کس آیت سے لفظ نکلا تھا میں آپ کی سہولت کے لیے بھی بتاتی ہوں جیسے لا تکونو کل لذینہ کا فرو یہ اس میں سے عمل کی بات نکلی ہے کافروں جیسے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو دوسری بات جو سیکھی اور وہ کیا ہے کہ حسرت نہیں کرنی حسرت ایک چبھن ہے ایک کانچ ہے جو انسان کے دل میں چبھتا ہے حسرت اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونے کا نتیجہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تیسری چیز جو عمل کی ہے اس رکو میں وہ کیا ہے موت اور حیات کا مالک اللہ کو سمجھنا پھر اگلی چیز اس سے پتہ چلی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا مر گیا تو شہادت ہے بچ گیا تو مال غنیمت ہے اس لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے گھبرایا نہ کریں ہمارے راستے تو جہاد کے ہیں ہی نہیں ہمارے تو ہاتھوں میں قلم ہے ہم تو اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں شکر کریں اللہ کا کہ ہم اس وقت اللہ کی بات سن رہے ہیں اگر اس راستے میں تھوڑی کمر تھک جائے تھوڑے ہاتھ تھک جائیں تھوڑی زبان تھک جائے تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے دونوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ضرور ملے گی اگلی چیز اس رکو میں جو عمل کی ہے وہ کیا ہے لیڈرشپ کوالٹیز ہر وہ شخص جو لیڈر بننا چاہتا ہے امیر بننا چاہتا ہے کسی جگہ پہ بڑا بنے تو اس کے اندر کچھ خوبیاں ہونا لازم ہیں اور ہر ماں بھی ایک لیڈر ہے یہاں اس لیے بتا دوں کہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہر ماں ایک لیڈر ہے بچے کو ٹرین کرتی ہے ہر باس ہر عورت جو اپنی میٹ کو گھر پہ رکھتی ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے تو پہلی خوبی جو انسان کو لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا بناتی ہے اور اللہ کی نظروں میں بھی وہ کیا ہے نرم دلی لن طلّہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہمارے سامنے رکھیں نرم دل نرم ہونا دوسری خوبی نرم زبان کا ہونا یعنی زبان شیریں ہو تیسری خوبی ہے دل کی سختی نہ ہو اگر ایسا ہو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اگلی چیز جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے وہ کیا کہ درگزر کرے معاف کر دے خطائیں ہوں گی بچے بہت کچھ کام غلط کریں گے آپ کے ساتھ کام کرنے والے بڑی غلطیاں کریں گے لیکن ایک لیڈر کا روح کیا ہو درگزر کا اگلی چیز کیا ہے دوسروں کے گناہوں کی معافی طلب کرے یعنی نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دے بلکہ دوسروں کو بھی معاف اللہ سے بھی مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اگلی ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے مشورہ طلب کرنا وہ لوگ جو مشورہ طلب نہیں کرتے تو وہ کام آمریت بن جاتا ہے وہ ایک شخص کی سوچ تو ہو سکتی ہے وہ ایک ٹیم ورک نہیں ہو سکتا تو ٹیم ورک کے لیے مشورہ اہم ہے اگلی عمل کی بات کیا ہے کہ جب باہمی مشورے کے بعد کسی کام کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس کو بدلنا نہیں پھر توکل اللہ ہے سب کی رائے سے ایک ڈسیزن ہو گیا پھر اس پہ فارم ہو جانا ہے اور اگلی خوبی اللہ کا توکل اللہ پہ توکل کرنا ہے اس کے بعد اگلا رویہ جو اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو ہمارے عمل کا وہ کیا کہ خیانت سے بچنا ہے غلہ اور خاص طور پہ اجتماعی معاملات میں جب لوگوں کے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں خیانت کرنا آسان ہوتا ہے دکھتی نہیں کسی ایک کا مال آپ لیتے ہیں تو آپ نظروں میں آتے ہیں لیکن اجتماعی مال میں سے اب کچھ لیتے ہیں تو دکھتا نہیں تو اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں کہ جہاں بھی اللہ ہمیں کسی کے مال کا امیر بنائے کسی کے پیسے کا اس کو صحیح استعمال میں کرنے کی توفیق دے اور اس کو خیانت کا مال بنا کے کل قیامت کے دن ہمارے گلے کا سانپ نہ بنا دے اس کے بعد اس میں سے جو ہمارے عمل کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی گئی کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو آپ نے چار کام کیے اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بدل جائے ماں ہونے کے ناطے اپنے گھر میں ایک شہری ہونے کے ناطے ارد گرد میں یا ایک استاد ہونے کے ناطے آپ کے شگردوں میں ایک اچھی چیز آ جائے تو چار کام کریں گے ہم سب وہ کیا آیتوں کی تلاوت جب تک عربی کی آیت پڑھی نہیں جاتی چین نہیں آتا میں نے بہت سال کی کوشش کے بعد اب اپنی عادت کم کی ہے کہ دورہ قرآن میں عربی آیتیں نہ پڑھوں ورنہ یقین کریں کہ جب میں نے پہلے سال کا دورہ قرآن کروایا تھا ادھر تو اس وقت مجھے مجھ سے اردو پڑھی نہیں جاتی تھی میں میچ ہی نہیں کر پاتی تھی شروع سے عادت چونکہ ہو گئی تھی لفظی ترجمہ پڑھنے کی آیت پڑھتی تھی تو اردو پڑھتی تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ پہلے دن صرف ون فورتھ پارا کر سکے تھے اور چار چار گھنٹے میں ہم پارا پورا کرتے تھے لیکن چونکہ اس میں ترجمے پہ فوکس کرنا ہوتا ہے لیکن آیت پڑھنے کا مزاحک اپنا ہے تو جب بھی کہیں بھی قرآن کی تعلیم ہو وہاں آیتیں ضرور کوٹ کی جائیں دوسری چیز تذکیہ اندر سے کدیرنا تذکیہ اندر سے کریدنا تزکیہ کیا ہوتا ہے یہ ڈیول عمل ہے ڈیول ریئیکشن ہے کیسے نیکیوں کو پروموٹ کرنا اور برائیوں کو نکالنا بعض دفعہ نیکیوں پہ بڑا زور ہوتا ہے یہ کرو یہ کرو وہ کرو یہ فضائل یہ فضائل یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ لیکن برائیاں نہیں چھٹتی تو ایک اچھا مدبر ایک اچھا مربی کون ہوتا ہے جو لوگوں کا تذکیہ کرے ان کے دل کو ٹٹولے قرآن صرف قرآن کا سفر نہ ہو انسان کو اپنی فکر لگ جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں کہ ابھی نصف پارہ ہوا ہے ہمارا اور جتنی ہم نے اس پارے میں عمل کی باتیں ابھی تک نوٹ کی ہیں آپ بعد میں گنیں گے تو مجھے لگتا ہے پچاس ساٹھ سے اوپر ہو چکی ہیں آٹھ رکوع ہیں تو تقریباً آٹھ میں سے ہر رکوع میں آٹھ دس تو ہوں گی اب ساٹھ ستر آتے ہیں اگر آپ نے ایک رکوع سے اپنے عمل کی سیکھ لی ہیں تو پھر بھی تزکیہ نہ ہو اور اگر ہم یہ باتیں نہ کریں سیدھا ترجمہ پڑھ کے جاتے جائیں تو کیا تزکیہ ہو سکتا ہے اس لیے اگر کچھ وقت لگ جاتا ہے لیکن اس کا اثر ہماری طبیعت پہ پورے سال کے لیے آ جائے یا پھر زندگی کا حصہ بن جائے تو میرا حیل ہے کہ یہ ورتھ ہے پھر آگے دیکھیے کہ یو المحم الکتاب اگلی بات ہے کتاب کی تعلیم ڈیپتھ میں جانا یعنی گہرائی میں بھی جانا چاہیے اندر سے موتی چننے چاہیے کہ سننے والوں کی تشنگی دور ہو پھر حکمت سکھائے ایک اچھا مربی کیا ہے وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ حکمت بھی دیتا ہے ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اگلی چیز جو ہمارے پاس ادھر عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ کہاں سے آئی بلکہ اس جملے کو کاٹ دیجئے اور اس طرح لکھئے جب بھی کوئی مشکل آئے تو سوچنا ہے کہ میری کس غلطی کی سزا ہے انشاءاللہ اس سے بات واضح ہوگی پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایسے جملے نہیں بولنے جن سے دوسروں کے نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں کیا ضرورت ہے بہت مشکل ہے بہت لمبا بیٹھنا پڑتا ہے ہفتے میں سات دن ہے چھٹی بھی نہیں یہ جملے دوسروں کی بھی ہمت کو توڑنے کے ہوتے ہیں تو خود تو ٹوٹے ہمت دوسرے کی نہ ٹوٹے ان شاء اللہ تعالیٰ اور اگلی چیز جو ہم نے اس رکوع سے سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی چلی جائے تو اس پہ خوشیاں منانی ہیں اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے کہ موت موت نہیں رہتی آپ میں سے کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے شاید سب کوئی لگتا ہوگا تو میں آپ کو ایک روایت سنا دیتی ہوں شاید آپ کو اس سے موت کا ڈر کم ہو جائے اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے یعنی وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے کتنی کئی دفعہ کاٹ جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بعد میں بلکہ دیکھتے ہیں سویلنگ ہو گئی ہے تو چوٹی بس اتنی تکلیف ہے تو پھر دعا کریں اپنے لیے ہم سب کہ اللہ شہادت کی موت دیں تڑپ کے بے چین ہو کے یہ دعا مانگیں کہ اللہ شہادت کی موت دیں کیونکہ ایک اور اس سے بھی پیاری روایت ہے کہ جس کو شہادت کی موت کا شوق ہوگا نا وہ اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے گا تو لیکن اس کی موت شہادت کی ہوگی لیکن نیت سچی ہونی چاہیے اب صرف اس خواہش سے نہیں کہ چلو ہو جائے دل سے کریں اب دیکھیے ہمارا ہے ہی کیا ہم اپنے بھی نہیں کیا ہوا اگر ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں اگر ہمارا کچھ پسینہ بہ جائے ہمارا کچھ خون جل جائے ہمارا گلا کچھ خشک ہو جائے ہماری کمر تھوڑی دکھنے لگے اگر ہمارے ہاتھ دکھنے لگے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں لوگ تو جانے کٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے ہم پہ اور پھر رکو کے آخر جی اسی میں جی آگے اب اگلا رکو شروع کریں گے کیونکہ وہ واقعہ اگلے رکو میں آ رہا ہے رکو نمبر نو کو دیکھتے ہیں والرسول و رسول ما القا رخ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم وجر اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا ان کو ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے اس سے ڈرو لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے ان لوگوں کو کوئی برائی نہ پیش آئی ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے اور ان لوگوں بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس پلٹے اور ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضا مندی پر چلے اور اللہ بڑا فضل والا ہے یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اور وہ لوگ تمہارے لیے باعث غم نہ بنے جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لیے بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بھٹ جائیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر جس طرح کہ تم اب ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے اور اللہ یوں بھی نہیں کہ تم کو غیب سے خبردار کرے بلکہ اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو توق پہنایا جائے گا اور اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ تھرکو نمبر نو اس کا عنوان کیا ہے اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا اس بات کو سن کے کچھ دل میں خیال آتا ہے یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وارث ہے اور اسی کی کے قبضے میں ہر چیز جانے والی ہے ہم سب کو بھی کوئی چیز بناتے اور رکھتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سب بالآخر اللہ کے پاس جائے گا اس رکوع میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا کہ جس میں مسلمانوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود گھر گھر میں شہداء کی لاشیں ہیں میدان عہد کے زخم کھائے ہوئے ہیں لیکن ایک نئی جنگ جو اس کے بعد اس کی کال ملی تو اس کے لیے تیار ہو گئے مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کے راستے کا ایک کام پورا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو فریش اپ کرے دوسرے کام کی پلاننگ کر لیتا ہے تو اس سے ہم نے اپنے لیے جمل کی بات سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک کام کر کے مطمئن نہیں بیٹھ جانا کہ اب بس سب کام ہو گئے بلکہ اگر کسی دوسرے کام کا موقع ملے تو اس میں بھی ہاتھ ڈالنا ہے دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جہاں اسباب کم ہو جائیں وہاں اللہ پر توکل مزید بڑھانا ہے تیسری چیز اس رکو سے پتہ چلتی ہے کہ ایمان والے کا ایمان مشکل حالات میں زیادہ پھٹ جاتا ہے پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ اگر کفار کو نعمتوں میں دیکھیں تو خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کو آزما رہا ہے ان کو محلت دے رہا ہے اسی سے پھر اپنے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں ہر وقت ہم پہ ہوتی رہیں تو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ پکڑ ہے ایسا نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے اور پھر ایک اور چیز جو اس رکو سے ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ بخل نہیں کرنا اپنے مال کو رب کا مال سمجھنا ہے اپنی صلاحیتوں کو رب کی صلاحیتیں سمجھنا ہے اپنے وقت کو رب کا رب کا وقت سمجھنا ہے اور یہی چیز پھر انشاءاللہ انسان سے مزید کام کرواتی ہے اپنے لیے دعا مانگیے کہ اللہ میرا سب کچھ تیرا ہو جائے اے اللہ میں اپنے پیچھے وہ چیزیں چھوڑ کے جاؤں کہ جب تو ان کا مالک بنے تو وہ چیزیں میرے خلاف حجت نہ ہوں کوئی چیز خریدتے لیتے دیتے وقت اب آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے اس صفت پہ کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ ہی وارث ہے ولی اللہ میرا سسماواتی واتی ہم جاتے ہمارے بعد ہمارے دوسرے جاتے جاتے جاتے اور پھر بالآخر وہ چیز اللہ کو مل جاتی ہے حالانکہ وہ دنیا میں بھی مالک ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم مالک نہیں رہیں گے صرف وہی مالک رہے گا اس نظر سے اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیں گے ایک نظر ڈال لیجئے اپنی چیزوں پہ گھر پہ کپڑوں پہ بچوں پہ ایون بچوں پہ اللہ ہی وارث ہے ان کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کہتے اچھا پھر اللہ وارث ہے حالانکہ حقیقت یہ کہ دنیا میں بھی اللہ ہی وارث ہے جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ان کا وارث ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو نہ جانے کے اپنا سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی طرف نہیں لگانا چاہتے اس کے راستے میں نہیں لگانا چاہتے تو اپنے لیے بڑی پیاری سی دعا مانگی ہے رکو نمبر دس سے دیکھیں گے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم کالو بغير حق لوگوں اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم غنی ہیں ہم لکھ لیں گے ان کے اس قول کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا لے ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر اور وہ چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو بس اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورا پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا پس جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے یقیناً تم اپنے جان اور مال کے بارے میں آزمائے جاؤ گے یقیناً تم اپنے جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے اور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور جب اللہ نے اہل کتاب سے حد لیا کہ تم اللہ کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے مگر انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا اور اس تھوڑی اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ان پر بھی ان کی تعریف ہو ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تھا رکو نمبر دس اس کا عنوان ہے بے شک اللہ نے سن لی بات اس رکو میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو یہود کے کچھ لوگوں کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا کہ جب قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن نہ دے تو کسی نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے اور ایسے گستاہی کے جملے انسان کی زبان پہ تب ہی آتے ہیں جب وہ اللہ کا اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور اس سے بے خوف ہو کے جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیتیں نازل کر دیں کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو یہ چیز تمہارے دل کے تقوے کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو لہٰذا تم وہ کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے کل اللہ تعالیٰ کی کے سامنے تم مجرم بن جاؤ اور وہ تمہارا اگلا پچھلا تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے تو پہلی چیز اس سے عمل کی جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے بھی اللہ کے بارے میں غلط جملے نہیں بولنے ہمارے ہاں عموماً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق بھی کر دیے جاتے ہیں کبھی عجیب و غریب سی باتیں کر دی جاتی ہیں اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کو یہ نہیں پتہ دس اینڈ دیٹ کیجولی نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اپنے عمل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اللہ کا نام شعور کے ساتھ لینا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں کسی بڑے اپنے سر کسی باس کا نام ہم اس طرح نہیں لیتے تو اللہ کی ذات تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے دوسری بات ہم نے یہ سیکھ سیکھی اس میں کہ بیکار قسم کے بہانے نہیں بنانے جب کسی کام کو کرنے کو نہ دل چاہے تو صرف جھوٹی سچی باتیں گھڑ کے سچا نہیں بننا تیسری چیز جو بہت ہی خوبصورت ہے عمل کے ناطے سے وہ کیا ہے کہ اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو جہنم میں داخل کیے جائے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی کوشش کرنی ہے اگلی بات عمل کی اس میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانا ہے اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا سیکھی کہ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ضرور ہی کسی نہ کسی سے بات سننی پڑے گی الجھنے اور گھبرانے کی بجائے اس بات کو اپنے لیے ایک آنر سمجھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے بات سننی پڑی اور میں اس بات کو سن کے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں گا تو وہ مجھے اس چیز کا اچھا بدلہ دے گا کہ میرے بندے نے بات میری وجہ سے سنی پھر اگلی چیز ہم نے اس میں جو سیکھی وہ صبر اور تقوی کی ہے اگلی بات جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ دوسروں کے کاموں کو اپنے نام نہیں لگانا بعض لوگ دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی کوئی کام اچھا کر لینا یہی اس کے بعد بھی کوئی بات اچھی مانگنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں لیکن کہاں انسان کام نہ کرے اور اس کو ریوارڈ طلب کرے یہ چیز بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہے اور اگلی بات جو ہم نے اس میں سیکھی وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہی کو محسوس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی سوچیں تو اس کو بادشاہ سوچیں اس کا ایک فائدہ ہوگا اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہاتھ کھلے گا نا تو تھوڑا نہیں دیں گے اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو تھوڑا نہیں کریں گے دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں کسی بڑے آدمی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو اچھا تحفہ دیتے ہیں بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا ہے اس کے بعد بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی اس کو اچھی چیز پسند آئے گی اس کے برعکس کسی کم حیثیت والے کو کچھ دیتے ہیں تو چھوٹی سی چیز بھی دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا یہ نہیں کہ غل خراب ہی چیز دیتے ہیں یعنی یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے وہ اس پہ خوش ہوگا جب اللہ کو کچھ دینے لگے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کو کیا دینا ہے کبھی اس احساس کے ساتھ دیا اللہ کے راستے میں عموماً ہم کیا دیتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے بنی اسرائیلی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار یہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کھاتا ہے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت پوچھو پھر کہا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کیا پہنتے ہیں کہا نہ پوچھو جب موسیٰ نے تھوڑی سی ضد کی تو کہا اچھا جو فلاں جگہ وہ میرا کھانا رکھا ہے اور وہاں میرے کپڑے ہیں جو میں پہنتا ہوں اب گئے ہیں سوچ کے یہ کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا اعلیٰ قسم کا کھانا اور اعلیٰ قسم کے لباس ہوں گے لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں دکھا غور کیا تو درخت کے نیچے جھوٹا کھانا بچا کھچا اور درخت کے اوپر چیتھڑے لٹک رہے ہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ کہا میں تو وہی کھاتا ہوں جو میرے نام پہ بندہ کسی غریب کو دیتا ہے اور میں تو وہی پہنتا ہوں جو میرے نام پہ کسی کو دیتے ہو صرف اس بات کو ذہن میں رکھ لینا ول اللہ ملک والارض یہ عرشوں کا مالک یہ آسمانوں کا مالک یہ زمینوں کا مالک ہے اس کے راستے میں دینے لگی ہوں میں جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں یا میں اس مالک کے راستے میں بیٹھی ہوں جب یہ سوچ آتی ہے نا پھر تھکن بھی نہیں ہوتی پھر انسان خوشی خوشی کام کرتا ہے عموماً دیکھیے بڑے لوگوں کے کام لوگ خوشی خوشی کر دیتے ہیں کیونکہ امید ہوتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو ہمارے بھی یہ کام کر دیں گے تو اللہ کے راستے میں جب بھی تھکن آنے لگے نا تو فوراً سوچ لیا کریں کہ میں بہت بڑے کے راستے میں بیٹھ رہی ہوں اور یہ تو اس کا احسان ہے اس نے قبول کیا کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو اسی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلا لیا ہر وقت کثر نفسی کرتے ہیں نہیں نہیں بہت شکریہ بہت تھینک یو آپ نے موقع تو دیا آپ نے تو کیا اللہ کے راستے میں بیٹھنے اور اس کی بات کرنے یا اس کے کاموں کو کرنے کی توفیق کا مل جانا کیا یہ چھوٹی نعمت ہے دل کے پورے شعور کے ساتھ اس پہ الحمدللہ کہیے وہ تو بے نیاز ہے میری جگہ آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا دے گا اصل تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہماری کوئی ایسی بات نہ ہمارے آگے آ جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا ہم سے چھین لے آگے چلتے ہیں اور صورت عال عمران کا آخری رکو ہے بہت ہی پیارا رکو ہے ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والنہار لآیات لعلی الالباب آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں کون ہوتے ہیں عقل والے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب جس کو تو نے آنکھ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ بس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے ہمارے رب تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے پس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک بندوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی وہ اللہ کے آگے چھکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو آپ کو بلایا جا رہا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے یہ تھا رکھو نمبر گیارہ اس کا عنوان ہے یہ ہے اللہ کی مہمانی اس رکو کے بارے میں پہلی چیز جو عمل میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت جب اللہ کے نفس وسلم اٹھتے یعنی تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تو اپنے بستر پہ وضو کرنے سے پہلے ہی بیٹھ کے اس رکو کی تلاوت کرتے تھے آپ بھی کریں گے ان اللہ تعالیٰ آج کل کرنا تو آسان ہے کیونکہ سہریوں میں اٹھنے کی عادت ہے جی پہلے وضو سے پہلے کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس رکوع کی تلاوت کریں تو اس وقت جہاں تک ممکن ہے قدرتی ماحول میں چلے جائیں یعنی اے سی والے روم کو چھوڑ دیں باہر جائیں اور بیک یارڈ میں چلے جائیں یا گارڈن میں جائیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا گئے اگر بالکنی ہے کوئی ٹیرس ہے کہیں بھی جائیں کہ جہاں سے آپ کو آسمان دکھے کھلا آسمان دکھے اور اس وقت آپ غور کریں آسمان پہ دیکھے فی خلق سماواتی والا آپ اس وقت سوچیں کہ سب سو گئے لیکن آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے کیوں کہ اس کا یہ کھڑا رہنا اللہ کے لیے ہے بندوں کے لیے ہوتا تو لوگوں کو سوتا دیکھ کے کہتا چلو اب میں بھی بیٹھ جاتا ہوں جب کوئی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو اس میں پھر تھکتا بھی نہیں انسان اور اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے یہ غور کرنے کی چیز ہے زمین جیسے دن میں بچھی ہوتی ہے اسی طرح راتوں کو بھی بچھی ہوئی ہے کیوں کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے یہی خوبی بندوں کے اندر بھی تبھی آتی ہے جب اس کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے کیا آپ نے آسمان اور زمین سے یہ بات سیکھ لی کہ آپ بھی اپنے سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اب دیکھیے کہ پوری کائنات ایک خاموش اعلان ہے اور جب انسان اپنے کانوں اور آنکھوں سے مصنوعی پردوں کو ہٹاتا ہے نا تو اس اعلان کو سننے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ اللہ ایک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا یہ کائنات ایک درس دیتی ہے ہمیں اور وہ کیا کہ جہاں ستارے اور سیارے خربوں سال تک بھی ختم نہیں ہوتے وہاں انسان اپنی تمام خواہشوں اور تمناؤں کو لیے ہوئے صرف پچاس یا ساٹھ سال میں ختم ہو جائے انسان تو اعلیٰ چیز تھی وہ اس کی عمر پچاس ساٹھ سال کیوں ہے جبکہ سورج کی عمر ستاروں کی عمر چاند کی عمر کھربوں اور کھربوں سال ہے پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ پھر ایک اور جہان ہوگا جہاں انسان کو پیدا کیا جائے گا اور وہاں ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے پھر وہاں جانے کی امید میں انسان کام کرتا ہے تو کائنات خوبصورت پیغام دیتی ہے اسی طرح رات سے دن کا نکلنا یہ سبق دیتا ہے کہ ہر ظلم کے بعد مظلوم کی داد رسی ہوگی یہ پھول یہ ستارے ان سے باتیں کیا کریں یقین کریں جب تک یہ باتیں کرنی نہیں آئیں گی قرآن جذب نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے ہمارا حال کیا ہے دو تراویہ پڑھتے ہیں پھر بیچ میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تار تو ٹوٹ جاتے ہیں نا تلاوت کرتے کرتے قرآن پڑھتے پڑھتے لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں بیچ میں یہ کر لو وہ کر لو نہیں اپنے دن کے کچھ حصے کو خاص طور پہ ایسا رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکیں جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں یہ عادت موجود تھی کہ دن کا کچھ حصہ اپنے رب سے باتیں کرتے تھے اور یہ باتیں ہمیں بھی کرنی آنی چاہیے کریں گے اس کی کوشش ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس رکوع کے اندر کچھ دعائیں ہیں اس پہ بات کروں گی بہت پیاری دعائیں ہیں ہم سب کی زبان پہ بھی یہ ہونی چاہیے اور ہمارا دل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے اور وہ کیا ہے اور دعائیں کس کی ہیں ال الاباف عقل مندوں کی یعنی جو لوگ عقل مند ہیں وہ تو ضروری ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے کیسے کھڑے بیٹھے اٹھتے غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں اور تدبر کا نتیجہ کیا ہے کہ اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلق تحذہ باطلا سخانہ کفق نازا بَنار اے اللہ تو نے یہ جہان باطل نہیں پیدا کیا اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے اللہ ہمارا مقدر آگ نہیں ہونی چاہیے اس کو جلتی ہوئی آگ دکھنے لگتی ہے پھر انسان اپنے انجام پہ فکر کرتا ہے اے اللہ سورج اور چاند تو اتنے سال تیری بات مانتے رہے میری یہ چند دن کی زندگی ایسی نہ ہو جائے جو بالآخر مجھے آنکھ میں ڈال دے کبھی آپ آنکھ کو فطری طور پہ محسوس کریں اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعی اپنے سامنے تیز آنچ سے اسٹوو کو چلائیے بالکل اس کے قریب ہاتھ کر کے پھر اس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے یہ دعا مانگیے کہ فقنا عذاب النار جب ہم اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے یا پرسکون ماحول میں کہتے ہیں نا فقنا عذاب النار تو یقین کوئی نہیں آتا یقین کب آئے گا جب انسان اپنے آپ کو ساگ میں محسوس کرے گا اگر کبھی موقع مل جائے تو کسی ہاسپٹل یا کسی ایسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں جا کے دیکھیں جہاں جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا صرف آپ اس وارڈ سے جب گزرتے ہیں نا تو لوگوں کی چیخیں اور چنگھاریاں ہوتی ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جب جل گئے تو جسم پہ کپڑا نہیں لگنے دیتے تھے اپنا ہی ہاتھ لگ جاتا تھا تو چیخیں نکلتی ہیں ذرا سوچیے یہ آگ چھوٹی بات ہے صبح شام ہم پانچ دفعہ کہتے ہیں ماجر نی من النار سات دفعہ کہتے ہیں نا اللہ من النار اللہ ماجر نی من النار لیکن کبھی اس آگ کی شدت کو نہیں محسوس کیا جس کو آگ لگتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے ایک خاتون تھی تو ان کے گھر میں یعنی آگ لگی رات کو سوئے ہوئے تھے اور اچانک آگ لگی جب معلوم کیا تو کیا ہوا تو کہنے لگی کہ میٹ جو تھی وہ استری کو کھلا چھوڑ گئی اور رات کو کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور ایسے لگا جیسے کوئی چیز چٹکتی ہے آواز آئی تو جب دیکھا تو کھڑکی کا شیشہ چٹک رہا تھا اور اس کے بالکل نیچے کہتی ہیں کہ بچے کی کاٹ تھی مجھے کچھ نہیں کہتی سوجا میں نے جلدی سے شور کیا اور اپنے بچے کی کاٹ کھینچی اتنے میں کہتی ہیں کہ میرے میاں جو تھے وہ اٹھے اور وہ دوسرے کمرے میں بچے اور سو رہے تھے ان کو اٹھانے کے لیے گئے جو بالکل آگ کے قریب تھے کہہ رہی ہے میرے میاں کو آگ نہیں لگی تھی لیکن صرف آگ کا ایک ہلارے کے قریب سے گزرے اور اس کی وجہ سے ان کا چہرہ سوچ چکا تھا ان کی بھویں جل چکی تھیں ان کی قمیض بیگ سے جل کے ان کے جسم کے اندر جا چکی تھی اس وقت ان کو جب اس بات کا بات بتائی گئی کہ دیکھیں اللہ کا آگ اور عذاب تو کہیں گی جس طرح آج ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی آگ لگا کے دیکھے بندہ اپنے ہاتھ سے حوصلہ نہیں پڑتا کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ تم میرے پیارے ہو لگاؤ آگ کوئی نہیں لگا سکتا اس آگ سے پناہ مانگنی ہے دل کے شعور کے ساتھ تڑپتے ہوئے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخذیت ہو اے اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا وہ مال ظالمین انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں رسوائی ہے نا جلتا انسان کسی کے سامنے اس کے کپڑے پھٹتے ہیں اس کے سطر دکھتے ہیں اس کی بنی ہوئی عزت ٹوٹ جاتی ہے انسان ذلیل اور ہوتا ہے کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ جب آگ میں ڈلیں گے آج دنیا کے اتنے بڑے بننے والے اپنی عزت اور اپنی نام و نمود کو کی شہرت رکھنے والے کل جب جلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا اللہ ہمارے پیاروں کو ساگ سے بچا یا اللہ ہمارے جاننے اور جان نہ جاننے والوں کو یا اللہ ہر ایک کو ساگ سے بچا دے ربنا اننا سمینا منادی ینادی یو اے اللہ ہم نے سن لیا کہ ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے ایمان کی طرف انا کہ ایمان لے آؤ بے رب اپنے رب کی طرف فامنا پھر ہم ایمان لے آئے انسان کتنا بڑا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک پکارنے والا ہے ہر دور کا پکارنے اللہ اللہ کے نبی کے دور میں وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے بعد اس دور کے امتی اس کے دائی دین اللہ کے راستے میں بلانے والے لوگ پکارتے ہیں اور انسان کہتے ہیں اللہ میں ایمان لے آیا یہ بھی کتنی خوش قسمتی ہے کہ انسان کو کسی کی پکار سننی مل جائے آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کبھی دین کی کوئی بات سنی نہیں ان کو شوق ہی نہیں تو انسان اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ میں کسی کی پکار سن کے ایمان لے آؤں اب میں ایمان لے آیا ربنا فغفر لنا ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ ہم نے بھی ایک پکار سنی اور اس کو لبیک کہا یا اللہ اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے بتوفنا توفنا مالا برار اے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دینا اے اللہ دنیا میں بھی نیکوں کا ساتھ دے اور آخرت میں بھی نیکوں کا ساتھ دینا اے اللہ گھر والوں کو نیک کر دے اے اللہ خاندان والوں کو نیک کر دے یا اللہ بستی اور علاقوں میں رہنے والوں کو نیک کر دے یا اللہ ہم وہ ماحول دیکھیں کہ لوگ چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں یا اللہ وہ اسلام جو تیرے نبی کے دور میں دکھتا تھا یا اللہ آج ہمیں بھی دکھے یا اللہ ہم تو باہر جائیں تو نگاہیں گندی ہو جائیں یا اللہ غلط چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں یا اللہ تو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو پاک کر دے یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت کی شمیں بنا دیں کہ ہماری وجہ سے یا اللہ اندھیرے دور ہو جائیں تعفن دور ہو جائے یا اللہ ایسی خوشبو بن جائیں کہ جس کی وجہ سے برائیوں کی بدبو دور ہو جائے یا اللہ ہماری نسلوں میں نیکیوں کو قائم رکھنا یا اللہ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول کر لے پھر اللہ سن بھی لیتا ہے اللہ کہتا ہے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا لہٰذا پورے دل سے یہ دعائیں مانگنی ہیں جب آج آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اوپر غور کرنا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آپ کے سامنے اسی سے ملیں گی تو لہٰذا جب آپ اس پہ غور کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوگی اور آئندہ کے لیے عمل کرنا بھی فائدہ ہوگا دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کو تلاوت سناؤ اس رکو کی چلے سن لیتے ہیں کوئی بات نہیں وقت کہاں جائے گا سارا دن ہمارے پاس ہے نا تلاوت سنتے ہیں اس رکو کی آپ لوگ بالکل اپنے آپ کو ان دعاؤں کے روشنی میں رکھیں اور مطلب ان دعاؤں کو سامنے رکھیے گا اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے رب کا قرب محسوس کریں گے ولله ملك السماء والأرض والله في الذين يذكرون الله قياما من وقعودا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا امت کو کہ جب تک تمہارے اندر یہ چار چیزیں نہیں آتی تم لوگ ابھر نہیں سکتے اور وہ کیا ہیں اسب رو اور صابرو و رابطو وطق اللہ انفرادی معاملات میں صبر کرنا اجتماعی معاملات میں صبر کرنا ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا اللہ کے لیے اور اللہ سے ڈرنا دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی باتیں اس پوری صورت میں آئیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں ایک ایمان والے سے وہ سب ہمارے اندر آ جائیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ سب ہماری ذات سے نکل جائیں اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا لے کہ کل رب ہم کو دیکھ کے ہم سے راضی ہو جائے صورت نساء کو شروع کرتے ہیں یہ اس کی لائٹ بند کر دیجئے اندر سے آواز آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ من نفس واحدت وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور اہم فرمانے والا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان میں سے دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا جو کنیزیں تمہاری ملک میں ہوں اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو تم اس کو خوشی ہنسی سے کھاؤ اور نادانوں کو ان کے مال نہ دو اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مال ان سے بھلائی کی بات کہو اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کا مال اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ اور جس کو حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے موافق کھائے پھر جب تم ان کا مال پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ایک مقرر کیا ہوا حصہ ہے اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم موجود ہوں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے نہ تمام بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی بس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات پکی کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے یہ ترکو نمبر بارہ اس کا عنوان ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو صورت نساء عموماً گھریلو معاملات پہ بات کرتی ہے شروع میں یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی پھر عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی اس صورت میں اس کثرت سے عورتوں کا ذکر ہے کہ ایک مستشرق کا کہنا ہے کہ اگر میرا یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو میں ضرور کہتا کہ اس کتاب یعنی سورت نساء کو لکھنے والی کوئی عورت ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کو ایک اعلیٰ مقام پہ پیش کرتا ہے عورت اور مرد کی بانٹ صرف ضرورت کے لیے ہے باقی اعمال میں سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی رغبت دلائی خطبہ نکاح میں عموماً نفس و سلم یہ پہلا ہی رکوع جو تھے پڑھایا کرتے تھے جس کے اندر دو بار تقوا کی بات ہے اور جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوتا انسان دوسروں کے حقوق دے ہی نہیں سکتا آج کے دور میں جہاں مادہ پرستی بڑھی تو وہاں رشتے بھی کٹ گئے بھائی بہن اور خون کے دوسرے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ قرب نہیں محسوس کرتے جو کہ ہونا چاہیے اللہ کے نبسِ سلم کی ایک حدیث اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو رحم کو کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا تو لہٰذا پہلی بات جو عمل کی ہمارے پاس اس رکوع میں وہ کہہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے دوسری بات عورت اور مرد کے اندر کوئی فرق نہیں کرنا تیسری بات رشتہ داریوں کو ملانا ہے چوتھی بات یتیموں کے مال ناجائز طریقوں سے کھانے کی کوشش نہیں کرنی پانچویں بات اس میں عمل کی کیا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکیں تو ایک ہی شادی کافی ہے اگلی بات عورتوں کے حق مہر ان کو دل کی خوشی سے دینے چاہیے پھر اگلی بات کسی کو مال دیتے ہوئے پہلے آزما لینا چاہیے کہ کیا وہ اس مال کو حاصل کرنے کا حق بھی رکھتا ہے پھر اگلی بات کہ کسی یتیم کی کفالت کرتے ہوئے اگر ضرورت نہیں ہے تو اس پہ مال نہیں لینا چاہیے اگلی بات مال وراثت کی بانٹ سنت کے مطابق کرنی چاہیے پھر اگلی عمل کی بات ملتی ہے کہ اگر وہ لوگ بانٹ کے وقت موجود ہوں جن کو وراثت سے حصہ نہیں بھی ملتا لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے اور اگلی بات یہ ہے کہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر کل میں مر جاؤں تو کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا کرے اگلے رکو پہ چلتے ہیں ایک ہی آیت ہے پورے رکو میں یو سی کم اللہ فی اولادکم ایک نہیں دو آیتیں ہیں پہلے بھی میں نے شاید یہ غلطی کی تھی جی تین آیتیں ہیں اس پورے رکو میں یہ پہلی بات کو کاٹ دیجئے یو سی کم اللہ فی اولادکم اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر عورتیں دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس مال میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا بشرتے کے مرنے والے کے اولاد ہو اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے اور اگر اس کے بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے یہ حصے نکالنے کے بعد یا قرض کو ادا کرنے کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع مند کون ہے یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں کہ ان کے اولاد نہ ہو اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا قرض کے ادا کرنے کے بعد اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے کے بعد کا وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت تم کر جاؤ یا قرض کو ادا کرنے کے بعد اور اگر کوئی مرنے والا مرد یا عورت ایسا ہو کہ جو کلالہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے تھوڑی خاموشی چاہیے اس کمرے میں ان کو بتائیں دوبارہ ریکارڈنگ میں انہیں کہ اس دوسرے روم میں چلے جائیں اگر مرنے والا مرد یا عورت ایسا ہو جو کلالہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زائد ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے یہ ترکو نمبر تیرہ اس کا عنوان ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اسلام میں جہاں زندگی بھر کی باتوں کا ذکر ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی چیزوں کا بھی ذکر ہے اسی لیے اسلام ایک مکمل دین ہے کہ جو صرف زندگی بھر رہنمائی نہیں کرتا بلکہ مرنے کے بعد انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا اس کے ساتھ ہو اس کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا جائے اس کی بھی رغبت دلاتا ہے تو اسے ایک رکوع کے اندر پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا اس میں سے جو پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے ہم جب وراثت کی بات پڑھتے ہیں تو اتنا خشک موڈ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا لیکن اس وقت بھی ہمارا شعور اس چیز میں کام نہیں کرتا کہ مرنا ہر ایک نے تیار ہے ہم اس کے لیے دوسری بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی وہ کیا ہے کہ کوئی اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا سب قبر سے باہر رہ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میت کے ساتھ دو چیزیں تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں جو چیز ساتھ جائے گی وہ اس کے نیک عمل ہوں گے یا برے عمل اور جو چیزیں واپس آ جاتی ہیں وہ اس کا مال اسباب کچھ چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں قبر کھودنے کی اور عزیز و اقارب کوئی ساتھ نہیں جائے گا تیسری چیز اس حصے سے جو ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ماں باپ کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے تبھی تو اس نے کہا کہ یو سی کم اللہ فی اولادکم یعنی ماں باپ سے زیادہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اگلی چیز اس میں جو ہم نے سیکھی کہ اسلام نے مال وراثت کو ضرورت کی بنیاد پہ بانٹا جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں زیادہ دیا جائے گا اسی لیے بعض حالات میں مرد کو عورت سے دگنا دیا جاتا ہے اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ بوڑھے ماں باپ بظاہر ان کے کوئی خرچ اخراجات نہیں بھی ہوں گے لیکن ان کو بھی مال وراثت میں حصہ دیا جائے گا تاکہ وہ اس مال کو اچھی جگہ خرچ کر کے اپنے بچے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں اگلی چیز اس میں جو سیکھی گئی وہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ مرنے کے بعد ٹوٹتا نہیں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا اور ظلم بھی کرتے ہیں کہ اس کو اس کا منہ نہیں دکھانے دیتے سب کا دیکھ سکتے ہیں لیکن عورت مرد کا نہیں دیکھ سکتی ظلم کی انتہا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ رشتہ نہیں ٹوٹتا تبھی تو عورت مال میں سے حصہ پاتی ہے تبھی تو اس کی عدت پاتی ہے عدت گزارتی ہے تو لہٰذا اس میں ایک بہت ہی خوبصورت قانون ہمیں سکھایا گیا اور وہ کیا کہ غیر مدارن نہ تم کسی کو تکلیف دو نہ کوئی تمہیں تکلیف دے گا پھر اس سے ہم نے ایک اور چیز سیکھی اور وہ کیا ہے کہ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ نہیں پورا ہوتا جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے یا جس نے قرض لینا تھا وہ معاف نہ کر دے پھر اگلی چیز اس میں وصیت کی سنی ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کوئی مال کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی رشتہ دار کو دینا چاہتا ہے جس کو وراثت میں نہیں ملتا تو اس کی میکسیمم حد ون تھرڈ ہے یعنی سو ڈالر چھوڑ رہا ہے تو اس میں تینتیس یعنی thirty three point thirty three dollar اپنی مرضی سے جہاں بھی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن وارث کو نہیں جس کو پہلے سے حصہ ہے پھر ایک اور چیز وصیت کے بارے میں جو اس میں ہم سیکھتے ہیں وہ کہہ کہ جس کو اللہ نے حصہ دے دیا اس کو ہم آنکھ نہیں کر سکتے یہ غیر اسلامی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس میں ایک اور چیز سرے راست جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے اور کوئی بھائی اپنی بہنوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ چونکہ ان کو جہیز دے دیا تھا تو پھر اب ورثے کی ضرورت نہیں کیونکہ ورثہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے زندگی میں ورثہ نہیں ہوتا چلیے آخری رکو پہ چلتے ہیں يَعْتِينَ الْفَاخِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے چار مرد گواہ کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے پھر اور تم میں سے جو دو مرد جو اور تم میں سے دو مرد جو وہی بدکاری کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ان کا خیال چھوڑ دو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ جس کی قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کی کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو اور نہ ان کو اس غرض سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھتی ہو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لے لو کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور سریخ ظلم کر کے واپس لوگے اور تم کس طرح اس کو لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے خلوت کر چکے یعنی تنہائی اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں اور ان اور اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے مگر جو پہلے ہو چکا بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے یہ تھا رکو نمبر چودہ اس کا عنوان ہے جو لوگ توبہ کر لیں ان کو معاف کرنا اللہ کے ذمہ ہے اس رکوع میں بہت ساری چیزیں تھیں پہلی چیز اس میں زنا کی سزا تھی کہ وہ عورتیں جو زنا کریں ان کو گھروں میں بند رکھا جائے ابتدائی دور کا یہ حکم تھا آج کے دور میں اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل اتنا ہو سکتا ہے کہ چونکہ خرابی عورت کے گھر سے نکلنے سے ہوئی تو لہٰذا اگر عورت ضرورت سے ہی باہر نکلے اور نکلے تو وہ پابندیاں پوری کرے جو گھر سے باہر نکلنے کی ہیں تو پھر اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے ورنہ اب زنا کی سزا جو ہے وہ صورت نور میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے دوسری چیز اس میں ہومو سیکشولیٹی کی سزا تھی وہ دو مرد یا دو عورتیں لیسبینس یا ہومو سیکشولس ان کے لیے فعضو ہما کی بات ہوئی لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو کسی کو اجازت نہیں کہ ان کی طرف انگلی اٹھائے پھر اس رکو میں توبہ کا خوبصورت نظریہ پیش ہوا توبہ کے اعتبار سے مختلف قسمیں جو لوگوں کی ہیں پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے پتہ چل گیا تو فوراً چھوڑ دیا ان کا انجام کیا ہے اللہ کے ذمے ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے دوبارہ بول دیتی ہوں اہم مسئلہ ہے اس لیے آپ لکھ لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو انجانے میں گناہ کریں انجانا پن دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو پتہ ہی نہیں ہے گناہ گناہ تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی شدت نہیں پتہ تھی اور میں تو اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ رب کی قدر نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا یہ کس بڑے نے یہ حکم دیا ہے بہرحال انجانے میں دین سیکھنے سے پہلے سمجھ آنے سے پہلے گزری زندگی میں کوئی گناہ کیے اور اب سچے دل سے ندامت ہیں حقیقت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس گناہ پہ اور آئندہ کے لیے اصلاح ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو معاف کر دے گا دوسرے وہ لوگ ہیں گناہ کیا پتہ بھی چل گیا پھر بھی ہیل و حجت کی فوراً توبہ نہیں کی لیکن کچھ عرصے کے بعد کر لی دیر سے کی گناہ کے گناہ ہونے کا معلوم ہونے کے باوجود لیٹ کیا تو ایسے لوگوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ کرے جلدی کرے یا دیر سے کرے یہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں ہمارے کسی گناہ کی سزا ملنے کے بعد معافی ملے کیونکہ اس کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے حتیٰ کہ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا اس کو دیکھا تو توبہ کرنے لگے معاف کر دے اللہ معاف کر دے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ پولیس مین کو آتا دیکھ کے کوئی چوری سے توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں وہ تو جان خلاصی ہے اور چوتھی قسم کے وہ بدقسمت لوگ کہ جو موت کے فرشتے کو دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے ابو جہل جیسے تو ایسے لوگوں کا بھی انجام جہنم ہے ہمارے لیے میدان کھلا ہے کتنی دور جائیں گے اور کتنے اور گناہ کریں گے کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے کتنا مزہ اور لیں گے کہ ہمارا دل نہیں بھرا کتنا ناراض کیا اس مالک کو کتنی اس کی نافرمانیاں کی کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں کل کیسے کس منہ سے اس کا منہ دیکھیں گے کس طریقے سے اس کا سامنا کریں گے ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کرنی ہے اپنا جائزہ لیجئے کہ میں ان چار میں سے کن لوگوں میں سے ہوں کیا واقعی حقیقی معنوں میں توبہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی لٹکا رہی ہوں میں آپ کو پورا ایک منٹ دیتی ہوں جتنی اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں کر لیں اپنا ایک ایک جرم لکھیں سوچیں کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اپنے ساتھ اب چھوڑنا ہے اب کرنا ہے اب یہ تو پھر یہی کہوں کہ اس کے بارے میں کہ علم یا نیل آمنو آمن تخشا قلوبہم لذکر ذکر اللہ کیا ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرس جائیں اپنے رب سے خود باتیں کریں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ندامت پیدا کرتے ہیں اب دیکھیے جب تک دل میں ندامت نہیں آتی نا لفظ صرف کھوکھلے لفظ ہیں شرمندگی اصلاح آگے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے ورنہ یاد رکھیے یہ دنیا جس کے لیے گناہ کرتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور قبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا میدان معاشر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا پل سرات پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور اللہ نہ کرے کہ جہنم کا ایندھن بن گئے تو وہاں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا اے اللہ ہم تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری دانستہ اور نادانستہ یا اللہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں جو غلطیاں کی اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اللہ بڑی سیاہی ہیں بڑے دھبے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے پاک کر دے یا اللہ حشر کے دن نشر نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سب کے سامنے ذلیل کر دیے جائیں یا اللہ ہمارے گناہ میں چپک جائیں یا اللہ ہم ان کو چھڑانا چاہیں یہ چھپکے ہوں اللہ آج اپنے یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو پاک کر دے یا اللہ ہمیں ایسے پاک کر دے کہ جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہماری آنکھوں کے گناہوں کو پاک کر دے یا اللہ ہمارے کانوں کو ہمارے گناہوں سے پاک کر دے یا اللہ یہ جو لفظ ہم قرآن پاک کے سنتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کے کفارے بنا دے اور ہمیں آئندہ کے لیے دل بدلنے والا بنا دے اللہ اکبر اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو ہمارے عمل کی دی وہ کیا تھی کہ عورت کو مال ورثہ نہ سمجھو عورت کو اس کے حقوق دو آج بھی مسلمانوں میں بھی کچھ علاقوں میں عورت کو پاؤں کی جوتی کہا جاتا ہے اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو تو نہ جانے لوگ کیا کہتے ہوں گے ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور پھر ایک اور چیز عورت اور مرد یعنی شوہر اور بیوی کے رشتے کے تقدس کی طرف روشنی ڈالی اور وہ یہی کہ جن سے باپ نکاح کر چکے ان سے بیٹا نکاح نہ کرے باپ اور بیٹے کے رشتے کا تقدس پامال نہ کرو بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حرمت کی بات کیوں کی ہے تو آپ دیکھیے کہ جب ایک شوہر ایک عورت کی کسی جگہ شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے بعد وہاں نہیں بنتی تو اسی عورت کی کسی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے تو پہلے شوہر کے بارے میں اور اس بعد والے شوہر کے دل میں کیا آتا ہے اچھے خیالات نہیں آتے نا تو بالکل اسی چیز کو سامنے رکھیے کہ وہ ایک بغض پیدا ہوتا ہے کہ انعت پیدا ہوتا ہے تو باپ اور بیٹے کے اندر اگر ایسا انعت ہو جائے تو کیا ہوگا پھر کھلا ہوا رشتہ ہوتا ہے ایک کا راز دوسرے کے سامنے کھلے دوسرے کا راز پہلے کے سامنے کھلے تو اسلام نے اس سے منع کر دیا رشتوں کو پامال ہونے سے بچاؤ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس دے دے آج جتنی تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے آج جتنی تیزی سے لوگ بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں اتنا محرم رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں فحاشی سے بھی روکا ہر وہ چیز جو فحش کے قریب لے جائے ہر وہ چیز جو ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دے جو تیری پسند کے ہوں جو تیری رضا والی زندگی ہو اے اللہ ہماری زندگی تیری رضا کی ہو اور ہماری موت تیری رضا والی موت ہو یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پاک کر دے اے اللہ تو علیم ہے تو بذات صدور دور ہے تو اللہ الغیوب ہے یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت کر دے آج کی رات کی تنہائیوں میں جس نام پہ آپ نے اور میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ غور کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے چند باتیں اس کے ناطے سے آپ کے سامنے رکھوں گی باتیں تو صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہیں ورنہ تو ہر چیز آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہی جا رہے ہیں میں اور میرا رب جو آپ کی ڈائری ہے اس میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جس صفت پہ آج غور کرنا ہے وہ العلیم ہے العلیم فعیل کا وزن ہے فائل بھی ہوتا ہے اور مقول بھی ہوتا ہے یعنی جاننے والا بھی اور جس کو جانا جائے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آئی ہے صورت بقراعت آیت 158 میں آتا ہے فَإِنَّ اللہ حش عَلِيمٌ علیم بے شک اللہ تعالیٰ قدر دان ہے اور جاننے والا ہے کیا ہمیں پیغام دیا یہ جو ٹوٹی پھوٹی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہو نا اللہ اس کی بھی قدر کرے گا کسی کو اجر دینے کے لیے علم ہونا لازمی ہے نا آپ کسی کو پے دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہوگا نا اس نے کتنے گھنٹے کام کیا تبھی پے دیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پے دے گا کب جب اس کو پتہ ہے کل قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا تو ہی کرپٹ ہو گیا کیا محسوس کریں گے ذرا سوچیے آخری رکوع کی فکر نہ کریں وہ رکوع نہیں ہے وہ ایک آیت ہے ہم انشاءاللہ کل کے پارے کے ساتھ اس کو کریں گے آپ اس پہ فوکس کریں جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا آپ اب نمازیں پڑھ رہے ہیں نا روزے رکھ رہے ہیں حج زکوٰۃ چیریٹی جو بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کل قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے او سوری آپ کا تو ہی ڈیلیٹ ہو گیا کیسا لگے گا دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا تکلیف ہوگی نا اللہ کا العلیم ہونا ہمیں ہمارے اجر کے ملنے کی گارنٹی دلواتا ہے تمہارا معاملہ کسی کمزور انسان سے نہیں ہم تو کمپیوٹرز میں سب فیڈ کر لیں تو ہمارے کمپیوٹر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں ہماری کاپیاں کھو جاتی ہیں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں لیکن العلیم کا ایک شان کیا ہے کہ وہ ہمارے عملوں کی قدر کرے گا صورت عمران نائن نائنٹی ٹو میں آپ نے پڑھا وہ ماں تنفکنشین فن اللہ بھی علیم جو بھی خرچ کرو گے اس کے راستے میں وہ اس کو جانتا ہے وہ دے گا تمہیں اس کی قدر کرے گا کس نیت سے دیتے ہو کس نیت سے کرتے ہو پیارے کے آغاز میں میں کیا کہا تھا لن تنال البر تا تنفکو مما تو اپنی من پسند چیز دو آپ نے نیت بھی کی ہے الحمد للہ ابھی ہو سکتا ہے شیطان دل میں ڈالے کس کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کیا یہ احساس عمل کرنے پر راغب کرتا ہے جب اللہ کے العلیم ہونے کا یقین ہوتا ہے نا تو انسان اکیلے میں مسکرانے لگتا ہے میرا رب جانتا ہے پھر آپ اکیلے میں کوئی نیکی کرتے ہیں اور پھر چھپا لیتے ہیں کہتے ہیں بس اور نہیں کسی کو بتاؤں گی یہ میں نے اپنے مالک کے لیے کی تھی اور اس کو اس کا پتہ ہے پھر اسی طرح اللہ کا علیم ہونا انسان کو ایک اور تسلی دیتا ہے اور وہ کیا کہ آپ اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں حالات کو بہتر کرنے کی دوسری طرف سے بہتری نہیں ہوتی انسانی رشتوں میں ایسا عموماً ہوتا ہے شوہر اور بیوی ساس اور بہو نند اور بھاوچ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اون پہ کوئی غلط کام نہ ہو دوسری طرف سے خیر نہیں ملتی اب دل میں خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا جائے گا لوگ میرے خلاف ہوں گے نہیں این یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیمن خبیرہ خبیرا صورت نسائے 35 میں آپ پڑھیں گے آگے کہ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اللہ اس کی توفیق دے گا کیونکہ وہ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے اللہ کے علیم ہونے کا احساس انسان کو رشتے جوڑنے کی توفیق دیتا ہے پھر بعض دفعہ انسان کا عبادت کو دل نہیں چاہتا دل چاہتا ہے کہ بس آرام کریں کسی کو کیا پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں لیکن اللہ کے علیم ہونے کا یقین انسان کو اس عبادت میں مائل کرتا ہے خاص طور پہ آپ کے روزے کون جانتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ پانی پی لیں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اللہ کے علیم ہونے کا احساس انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح اللہ کے العلیم ہونے کا احساس انسان کو کیا دیتا ہے انسان کی جگہ اپنا نام لکھیے گا مجھے کیا دے گا کہ میں اپنے دل کے اندر آنے والے خیالات کی بھی حفاظت کروں گی کیوں صورت فاتر رائے تھرٹی ایٹ میں آتا ہے ان نہ علی مم صدور وہ تو سینے کی باتوں کو جانتا ہے کیا پھر ہم ظاہر کو چمکائیں گے یا دل کو چمکائیں گے دل کو چمکائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا احساس انسان کو دکھوں میں تکلیفوں میں مایوسیوں سے بچاتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یو اللیل فی النہار و یو اللیل وہو علیم بذات الصدور صدور وہ رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے تو وہ تم میرے حالات کو بھی بدل دے گا پھیر دے گا میرا مالک بہت پیارا ہے مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں پندرہ مقام ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کا یقین ہے عالم الغیبی کہیں علام الغجوب کہیں بکن بکلی شین عالمین کا لفظ آتا ہے پھر اللہ کے علیم ہونے سے ایک اور یقین بھی بڑھتا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے اپنے نیکی کے کام کے لیے چننا ہے آپ اس وقت چنے ہوئے ہیں نا کروڑوں کی مسلم آبادی میں سے آپ چند سو لوگ اللہ کی بات یہاں سن رہے ہیں یہ اللہ کے علیم ہونے کی علامت ہے اس کو پتہ تھا آپ کے دلوں میں خیر ہے آپ سچے تڑپنے والے لوگ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چن لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم مخص یج الرسالتا اللہ کو خوب پتہ ہے کہ وہ اپنا پیغام کہاں سے پہنچائے اس کو پتہ ہے کون میرے کام کرنے کے کو ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو میں دوں گا تو لہٰذا آپ نے انشاءاللہ اللہ آج رات کو جب سحری سے پہلے اٹھیں گے اپنی اس ڈائری کا پیج العلیم کھول لینا ہے اور چند باتیں کرنی ہے اپنے رب سے یقین دلانا ہے اللہ کو میری ساری ضرورتوں کا علم ہے پہلی بات میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ کو اس کی فکر ہے مجھے مستقبل میں کیا چاہیے اللہ کو اس کی خبر ہے جو مچھلیوں کو رزق دے سکتا ہے پانی کی تہوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے وہ جو ایک مکھی کے سر کو بھی جانتا ہے وہ میرے سر کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے آپ کو تھا کہ ایک مکھی کے آنکھ کے سر کے اندر سینکڑوں سے ہیں ہنڈریڈ لینزز ہیں ہر لینز کی اس کو خبر ہے مچھلیاں اتنی ہیں اور ہر ایک کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے اس کو اس کی پرواہ ہے تو لہٰذا اس کی فکر کرنی ہے پھر ایک اور چیز آپ نے العلیم سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو انشاءاللہ آپ کا سب سے زیادہ فائدہ مند عمل ہوگا اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کان نہ کترا ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نہیں دیکھ رہا یعنی اگر میں اس کو نہیں دیکھ پا رہی تو پھر وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یعنی العلیم ہونے کے احساس سے احسان پیدا ہوتا ہے عبادت کا حسن نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اس نام کو محسوس کرنا انشاءاللہ آج کہ میرا مالک جان رہا ہے میں کیسی نماز پڑھ رہی ہوں میں کیا کام کر رہی ہوں وہ جانتا ہے کون اس کے اس کے لیے گھر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کون کیا قربانیاں دے رہا ہے جب بندے کو علیم ہونے کا یقین ہوتا ہے قربانی دینی آسان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے پھر علیم ہونے کا احساس بندے کو چھوٹا چھوٹا گناہ چبھاتا ہے اچھا میرے مالک کو اس گناہ کا بھی پتہ چل گیا پھر زبان سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے وہ شعور کے ساتھ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ استغفرک انتا اتوب الیک اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے بھرپور دعا کروں گی کہ جتنے سکون اور تحمل سے آپ اس کی باتوں کو سنتے اور اپنے لیے عمل کی باتوں کو اخذ کرتے ہیں یہ سب جانتے ہوئے اپنے علیم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو بے حصہ بجر دے اگر ہم اپنے اس حصے میں یہ عمل کی باتیں ساری نکال دیں تو ہم ایک گھنٹہ پہلے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا دیں ہم ویسے کر لیں لیکن بات تو پھر عمل سے ہی بنتی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے عمل آسان کر دے اور جی ٹھیک ہے کوئی سوال ہے کسی کے پاس کوئی بات ہے پوچھیں یہ جی، طریقہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو الحمد کبھی نہیں ایسا نہیں کروں جی اچھا یہ کہ صبح کے ٹائم پہ مجھے بات کرنی ہے صبح آپ لوگ یعنی جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کا مس ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کا آپ لوگ بتا دیں کیونکہ ٹائم یہاں سے تو تھوڑا آگے ہم جا سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس جیسے بھی آپ چاہیں کیا آج جو صبح کا ٹائم تھا شروع کرنے کا وہ ٹھیک تھا یعنی ایسٹرن ٹین او کلاک کا ٹائم ٹھیک ہے اور اسپیشلی سینٹرل جو آپ سب لوگ ادھر ہوتے ہیں تو نائن او کلاک ٹھیک ہے نا یہ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ تو بس پھر کوشش کیجیے گا کہ کل جو لوگ دیر سے آئیں وہ جلدی آئیں ٹھیک ہے جی سوال کوئی ہے تو آپ لکھ لیجیے اور جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے پوائنٹ تھری تھری آف رکو رکو اچھا نمبر کا عنوان کوئی بول دے گا ادھر لکھتے بھی رکو نمبر تھری کا ان کو پوائنٹ چاہیے میں نے بولا ہی نہیں رکو نمبر ون کا نہیں بولا اچھا جی جزاک اللہ اگر میں ایسی آپ سب کو میں کلی دعوت دیتی اجازت دیتی کوئی چیز اگر رہ جائے تو ضرور بتایا کریں کیونکہ ریکارڈنگ میں پھر آنی ہوتی ہے تو آپ کو تو بعد میں بتا دوں گی اور جو لوگ اچھا، سوال ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں آپ لکھیے ادھر اور بھی جلدی شروع کر سکتے ہیں نہیں وہ پھر میرا خیال ہے جو پیسیفک زون ہے نا ان کے لیے تو پھر اور دو گھنٹے پیچھے ہوگا نا تو ایسا نہ کہ ان کو پھر سحری کے وقت سننا پڑے میرا حال ہے کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں آسانی ہوگی اور ریپلے بھی ابھی ہوگا شام میں یہ جن لوگوں کا اگر شروع کا مس ہوا ہے تو آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اپنے دل کو بدلنے کے دن ہیں اللہ کرے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ریپلے ٹائم جو یہ ایڈمن سے بتائیں گے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اچھا جی باقی یہ کہ اب ہماری ریگولر کلاس جو ہوتی ہے ویکینڈ کی آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ اس ٹائم پہ تو اس کا وقت ہوا ہوا ہے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان سب کو ویلکم ہے اور ان شاء ہم اس میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو پچھلا ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں اتنی برکت دے کہ آپ سارے ہی سیشن سن سکیں آپ ویب سائٹ سے جا کے ٹائم ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو لگے اور منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم باقی چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں شروع کریں گے جو منڈے ہی کو بتایا جائے گا کل بھی یہی ٹائم ہے لیکن منڈے ٹو تھرسڈے جو ہمارا ٹائم تھا وہ سیم وہی رہا منڈے ٹو تھرسڈے جی وہ وہی ٹائم ہے ٹین ٹو ٹو اور فرائیڈے اور سیٹرڈے سنڈے ایک گھنٹہ پہلے سب ریپلے ٹائم پوچھ رہے ہیں میرا حل کہ ایک دفعہ مائک پہ آ کے آفرین آپ بتا دیجیے دس ایئرس دورہ قرآن انجوائے الحمد للہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ مند کر دے آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے چلے مختلف انداز ہونا تو ایک الگ بات ہوتی ہے وہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے تبدیلی لیکن یہ بتائیں کہ فائدہ مند ہے کہ نہیں کوئی چند لوگ مائک پہ آ کے بتانا چاہیں اپنے ایکسپریشنس تو بہت ہی اچھا لگے گا اگر کسی اگلی چیز کا ٹائم نہیں ہو گیا تو جی آپ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس سے پھر مجھے آگے سے اس چیز کے لیے مدد ملتی ہے کہ میں کیسے آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کروں اللہ کی پہچان پہلے سے زیادہ ہو گئی الحمد للہ اثر ہو رہا ہے جی کوئی مائک پہ آنا چاہے گا ٹو دی پوائنٹ اگر آپ بتا سکیں جی عائشہ آپ بتائیے اور ٹرو انالیسس کیا کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعریف کریں مقصد یہ کہ ٹرو انالیسس کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے تاکہ دوسروں کو شاید نہیں دے رہی تو وہ بھی سوچیں اس پہ اور اگر کوئی دوسرا نہیں سن پا رہا تو وہ بھی آپ کی بات کو سن کے سنیں تاکہ آپ کو ہی اس سے فائدہ ہو جی ون ون لے لیں بس ایک ایک منٹ بات کیجیے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بس یہی شیئر کروں گی سب سے پہلے میرے اپنے اندر کیا چینج آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی ساری صفات پہلے سنی سب پڑھا لیکن ابھی دیکھنے کا انداز مختلف ہے ایک ڈفرینٹ سوچ ملی ہے دیکھنے اور سب چیزوں کو جاننے کی تو الحمدللہ وہ بہت اچھی ہے ایٹ لیسٹ میرے لیے اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات میں بھی جب اب ہم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات پر غور کر کے کچھ مانگتے ہیں یا خاص طور پہ ان صفات کو مد نظر رکھ کے وہ بات سمجھتے ہیں تو وہ بات اتنی اپنے اندر بھی بہت زیادہ اثر کرنے والی ہو جاتی ہے تو یہ جو یہ پورا اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر یہ پورا جو تھیم بیس کیا گیا ہے تو الحمدللہ یہ بہت بہت اچھا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور دوسری بات جو عمل کی باتیں ملتی ہیں تو وہ ہمیں ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں ہماری ایک چیک لسٹ بن جاتی ہے یہ چیک لسٹ وہ والی نہیں کہ ہم جائزہ لیں بلکہ وہ کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے جیسے آج کے ہی رکو میں ایک رکو آیا تھا جو ابھی سوراعال عمران میں تھا کہ اس کے اندر پوری ایک آپ کو جنت میں جانے کے لیے ساری سارے کام بتا دیے آپ کو کوئی اتنی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں بالکل صاف صاف پوائنٹس میں مل گئے تو just take out those points paste them anywhere in your room آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جہاں بھی نظر پڑے وہ کام کرنے کا آسانی کے ساتھ موقع مل سکتا ہے الحمدللہ تو آل اوور ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو سب مل کے اللہ نے چاہا تو ہمارا واقعی دل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر استاذہ بہت اچھا تھا الحمدللہ جس طرح آپ سمجھاتی ہیں اسپیشلی میں ہر بات آپ کی پوائنٹس میں لکھتی ہوں تو جب آپ رکو کا عنوان سے لے کے جیسے یہ عمل کی باتیں ہوتی ہیں اور دعائیں تو اسپیشلی کافی دعائیں کرنے میں انہینس ہوا you know when we ask اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تو ایک سسٹمیٹک وے میں آپ نائسلی یو نو رسپیکٹفلی آپ کس طرح دعا مانگ سکتے you know that's what I realize کہ ہم اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ایک دعا جو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں سے ایز ویل ایز جو صفات پہ ہم جس طرح آپ کہتے ہیں نا تدبر کرنے کی بات سبحان اللہ وہ بہت ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں جیسے آج عمل کی باتوں میں بہت سارے ایسے باتیں تھے especially every time I notice کہ جب غصے کی باتیں ہوتی ہیں تو آج آپ نے جو نائسلی ٹپس دیے ہیں کہ کس طرح ہم کو کنٹرول کرنا ہے تو سبحان اللہ وہ بہت نائس تھا الحمدللہ للہ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ ہمارا ریپلے بھی ہوتا نا تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں وہ ٹائم ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ جب بھی سنوں نا کہ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بتانی تھی کہ ریپلے ٹائمنگ جو ہوتی ہے ہماری eight P M U S eastern time پہ ہوتی ہے اور ڈیلی ہماری کلاس ہوتی ہے منڈے ٹو تھرسڈے ٹائمنگ ہے ہماری ten to two P M U S eastern time میری آواز آ رہی ہے آئی تھنک میرا اسکرین اسٹک ہو گیا جی الحمد للہ جی جزاک اللہ خیر سسٹرس تو جو منڈے ٹو تھرسڈے ہے ہماری class ten to two fifteen تک ہوتی ہے اور جو فرائیڈے ہے فرائیڈے اسپیشلی فار نماز we change the time from ten to one P M U S eastern time اگر تھوڑا بڑھ بھی جائے تو it's a good thing you know یہ تو ہمارا ٹائم ہے ہم تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ تو ہم تو صرف ٹائم دے رہے ہیں نا جو پڑھا رہے ہیں ان کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے مطلب ایک روزے میں رہ کے اتنا زیادہ کرنا تو سبحان اللہ یو نو اگر چھوٹی بھی بات ہو ابھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے نا اگر ہم تھوڑا بھی جیسے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس طرح سے کتنا مطلب ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے نہیں لیکن سبحان اللہ وہ بالکل بھی نہیں ہوتے الحمد للہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ آئی ریئلی اپریشیٹ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے تو اگر اور کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیں اور سیٹرڈے اور سنڈے ہوگا ten to like one thirty اگر ون تھرٹی تک ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر دیر بھی ہو تو انشاءاللہ ہم مینیج کر سکتے استاذہ ہمارے طرف سے تو کچھ وہ نہیں ہے اور کوئی سوال ہے تو آپ ادھر لکھ دیں میں آنسر کر دوں گی یہی کہنا تھا اور پلیز سب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹینز اور کڈس میں آپ جوائن کریں two fifteen to four fifteen US ایس ایسٹرن ٹائم ٹینز کا روم ہے رمضان اسپیشل اور for kids four thirty to five thirty US ایس ایسٹرن ٹائم جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کا دونوں کا روم الگ الگ ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز صحیح ہے جی جی، جزاک اللہ خیر الجزا اس دفعہ کا بھی دورہ قرآن بلکہ اس سے بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور پیدا ہو رہا ہے جس طرح ہم مطلب عمل کی مین باتیں جس طرح ہر رکو میں آپ بتاتی ہیں اور ساتھ میں جو مین چیزیں میں میں بتانا چاہ رہی ہوں خاص کر دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں آپ اور خاص روزے کے ٹائم میں ہم لوگ کرتے ہیں اور مجھے تو صحیح بتاؤں مجھے تو اس طرح اچھی دعائیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا تو جزاک اللہ خیر کہ اتنی اچھی اور پیاری دعائیں ہم ایک ساتھ روزے کی حالت میں مانگ رہے اللہ کرے کہ وہ قبول ہو اور دوسری ایک اہم چیز کے جو اللہ کی صفات کہ کیسی ہے وہ ذات تو جس تفصیل سے ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ کہ کس طرح ہے وہ ذات تو بہت یعنی ایک قسم کی اور بھی ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنا آسان ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ ذات اگر ہم بات مانیں گے تو کیا ہوگا کیا ہے اس کی صفات کس طرح کی ہے اس کی چیک ہم پر تو مجھے تو یعنی بہت اچھا لگ رہا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ مجھے بس یہی شیئر کرنا تھا کہ ماشاء اللہ اس دفعہ شاید یہ میری اپنی لائف کا پہلا رمضان ہے جو بہت اچھا گزر رہا ہے الحمد للہ اور سارا دن اسی میں ہی گزرتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہم اللہ کے ناموں کو فوکس کرتے ہوئے اس وقت پڑھ رہے ہیں تو اس سے جو عبادت میں بہت زیادہ چینج فیل کر رہی ہوں نماز میں اسپیشلی بہت دل لگنے لگا ہے بہت مزہ آنے لگا ہے اور خاص کر جب سے دعائیں سیکھ رہے ہیں تو یہ بات جو ابھی اس سے پہلے بھی سسٹر نے کی کہ دعائیں مانگنے کا سلیقہ آ گیا ہے جو آج سے پہلے نہیں آتا تھا اور بالکل بھی بہت جلدی سے بس دعا کر کے اٹھ جاتے تھے مگر اب الحمد بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مانگ کے اور لائک نماز میں بھی بہت زیادہ کانسنٹریشن ہو گئی ہے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں الحمد بہت اچھی چیز ہے اور بس اللہ کرے ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح بغیر کسی ڈسٹریکشن کے جاری رہے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ دورہ قرآن کے ریفرنس سے یہ کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ہماری نیکسٹ کلاس کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے اور کافی فائدہ ہو رہا ہے اس سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ فوکس کرنے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم ہو رہی ہے جو کہ ہم صحیح طور پہ جانتے ہی نہیں تھے چلے میں اپنی بات کو یہیں پہ شارٹ کرتی ہوں کیونکہ ہمارا نیکسٹ کلاس کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اور ہوپ فلی کے ویکینڈ کے اسٹوڈنٹس جو ہے ویٹ کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں کے کوشچن ہے یا آئی ایم سوری کہ وہ شیئر نہیں کر پائے ہیں تو ان کو کل ٹائم دیا جائے گا ان شاء اللہ کل وہ سب سے پہلے شیئر کر لیں ٹھیک ہے چلے سسٹر نسرین اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز